الفاتحہ الى حضرت النبی محمد مصطفیٰ مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم ولی کم وارث ہی و مدر کمالی ہی مرشدی سیدی وصیرتی محی الدین الحصیل اعظم واسی الطفی و بحر الامم مبارک و سلم وفرسی صبح عرب کرب العزت اما صفون و سلام العل مرسلیم الحمد رب العالمین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 صدق اللہ مولانا وبلغنا رسوله بلغانہ رسول ہن ونحن على ذلك و الشاهدين والشاكرين و لله رب العالمين یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری یہ بزم کونائن نمائش ہے تمہاری ساری اور حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سماری ساری حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سماری ساری اور یا رسول اللہ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری یا رسول اللہ تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی تم بنا دو گے تو قیامت میں بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری اچھے ان کے ہیں تو ایک قید برے کس کے ہیں اچھے ان کے ہیں تو اے کہ برے کس کے ہیں اپنی امت محمد کو پیاری ساری اپنی امت محمد کو پیاری ساری غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہ مسلح اعلیٰ سیدنا محمد ان والا علیہ محمد مبارک وسلم سلاتم و سلامن علیہ کا یا رسول اللہ سلاتم و سلامن علیہ کا یا حبیب اللہ برادران ملت و حاضرین جلسہ و معزز علماء خطبہ دین و معززین شہر جلسے تو بہت ہوئے بہت آیا میں لیکن آخری وقت باغا ریڈی کو ہرانے آیا تھا گھنٹے بھر کی تقریر میں پندرہ ہزار ووٹ کٹ گئے اسے لیکن وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے نہ وہ ہمارا مقصد ہے صرف آنا اس لیے تھا کہ مسلمانوں کا وزن بتانا تھا یہ ہمیشہ مسلمانوں کا کھلواڑ کرتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ایک بار مسلمان کیا ہیں ان کو بتا دیں کہ ہم چاہیں تو کرسی ہے نہیں چاہیں تو گھر میں رستہ ہے ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے اپنے پاور کو بتایا ہے جب چاہ تو اقتدار پہ بٹھا دیے نہیں چاہ تو گھر میں بٹھا دیے اسی تھوڑا سا پاور ہمارے ہاتھ میں ہے ابھی مولانا سید محمد علی قادری ممشاد پاشا نے پور بتایا ہے نبیوں کا پور تو ظاہر ہے کہ میرے دوستو یہ نبی پاور والا ہے تو ہم پاور والے ہیں جو کچھ پاور ہے ہم گناگار غلاموں کے پاس اتنا پاور ہے کہ کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں تو وہ تو ہمارے آقا ہیں جو سارے کائنات کے مالک و مختار ہیں ان کے پاور کا کیا عالم ہوگا لوگ غلاموں کے پاور کو نہیں سمجھے تو آقا کے پاور کو کیا سمجھیں گے قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے مسلمان جنہوں نے ذکر پاک مصطفیٰ کی مجلس منعقد کی ہے تو تھوڑا سا ڈسٹربینس ہو رہا ہے مجھے لائٹ میرے منہ پہ ہے سامنے کا مجمع نہیں دکھ رہا ہے تو بہرحال آپ کو میں دکھ رہا ہوں یہی کافی ہے اور میں جتنے آدمی ہیں دیکھوں گا نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھوں گا چلو فرشتے تو موجود ہیں یہاں پر جہاں ذکر رسول کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کا ذکر ہے جسے اللہ چاہتا ہے وہ نبی کے ذکر میں پہنچا دیتا ہے نہیں چاہتا ہے تو پڑوس میں رہ کے نہیں آتے اب اس بستی میں کتنے ہوں گے یہ تو بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں مگر کچھ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلے سمجھے ہم نہیں جاتے رسول بلاتے نہیں تو جائیں گے کام تم اپنے گھروں میں بیٹھو اور یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم نہیں آئے تو کون ہوتا نہیں آنے والا انہیں چاہتا تو بستر سے اٹھا کے بجا دیتا جب اللہ چاہتا ہے تو سلمان فارسی کو فارس سے بلا لیا سہیب رومی کو روم سے بلا لیا بلال حبشی کو افریقہ سے بلا لیا جب چاہا تو ان کو باہر سے بلا لیا اور نہیں چاہا تو پڑوس میں ابو جہل رہ کے نہیں آیا تو یہ تو نبی کا دربار ہے یہاں کوئی آتا نہیں ہے جس کو اللہ چاہتا ہے بھجا دیتا ہے اور میں تو یہ بستی کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کیا آبادی ہے بھائی بربادی ہے یہ آبادی ہے یہ آبادیں ہے ارے بھائی اتنی محنت انہوں نے حمید رحمانی نے کی قادری نے کہہ کے لیے ان کے باپ کا ذکر ہو رہا کہ گھر کی دعوت میں بلائے ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی خاطر بلائے ہیں اور اس بستی کے مسلمانوں کو اتنے اپنے آرام کا خیال ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر نبی کی خاطر گھر سے نہیں نکلے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر میں آرام مل جائے گا ارے وہ نبی جو اپنے آرام کو چھوڑ کر رات رات بھر امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے رات رات بھر میرے آخا امت کے لیے رو کر گزارے اس امت کا یہ عالم ہے کہ ایک رات نبی کے لیے نہیں دے سکتے کہتے ہیں کہ مسلمان مار کھا رہے ہیں مسلمان کہاں مار رہے بھائی بنا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں ہے کہ مسلمان کو مار سکے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں جوتے کھا رہے ہیں جب تین سو تیرہ تھے تو لرستا تھا زمانہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہیں جوتے کھا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ذکر رسول اور ایک بات بتا دوں کہ نبی کا جانتا جنہیں بہت ہل رہا ہے انہیں اتنا تو مجمع نہیں ہل رہا جتنا ہی نہیں ہل رہا ادھر ہاں؟ اچھا، ادھر ہٹو درد شریف پڑھ لیجیے گا میرا خیال تو سب کو یاد ہے درود شریف آج کل اس پہ بھی بہت جھگڑا ہو رہا درود شریف پہ بھی بہت جھگڑا ہو رہا ایک گروپ بولتا سلام پڑھیں گے دوسرا گروپ بولتا نہیں پڑھیں گے اور افسوس کی بات ہے جنا گانا مانا پہ کبھی جھگڑا نہیں ہو رہا مدرسے میں بچے جانا گانا منا پڑ رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے مسجد میں سلام ہوا تو جھگڑا ہو رہا یہ تو بڑی بدنسیبی کی بات ہو گئی جس پہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا اس پہ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا آج کے زمانے میں بڑی گڑبڑ ہے بھائی یہ سفید داڑی والوں سے پوچھو جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تمہارے زمانے میں کبھی فاتحہ درود پہ جھگڑے ہوئے تھے بولو جوان کے کو بول رہا بوڑھی داڑھی سفید داڑھی والوں تمہارے داداؤں سے تمہارے بزرگوں سے نانا سے پوچھو کہ بھائی فاتحہ درود پر سلام پہ کبھی جھگڑا ہوا تھا اور اللہ کی قسم فاتحہ دینے والے اگر جھگڑا کرتے تو اسلام ہی نہیں پھیلتا یہ اسلام کوئی جماعت والوں نے نہیں پھیلایا یہ فاتحہ درود کرنے والوں نہیں پھیلایا اگر ہم جھگڑا کرتے ہوتے تو پھر ہندو ناریل پھوڑتے یہ جماعت والے جو جھگڑا کر رہے ہیں جھگڑا کہاں کرتے تم تو تروپتی میں رہتے یہ تو صدقہ ہے اولیاء اللہ کا جنہوں نے تم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے میرے دوستو میں تو گڈ اور کچھ بنا کے آیا تھا مگر مجمے کا حساب دیکھ کر میں اپنا رخ بدل لیا پیشہ ممچات پیشہ معافی چاہتا ہوں میں مجھ سے کچھ اور خواہش کرے تھے یہ مگر کیونکہ مجمع مجھے صاف نہیں دکھ رہا ہے اور میں ایک ایسی تقریر کرنے والا تھا ذرا تھوڑی دیر لگتی ایک گھنٹہ مجھے پٹری پہ آنے کو لگتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں تقریر کرتا تو گھنٹے بھر میں آپ لوگ اڑ جاتے تو میں کچھ دین کی بنیادی باتیں بتاؤں گا میرے دوستو اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں میں بہتر فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے سیونٹی تھری باب الفتن بخاری شریف کی حدیث ہے ہے کچھ لوگوں کو بخاری سے کم پہ راضی نہیں ہوتے وہ لوگ کوئی حدیث پیش کرے تو بخاری کی ہے ایسا معلوم ہوتا بخاری پڑے ہوئے ہیں سو یہ بخاری کی ہے اچھا کوئی حدیث سنا تو بولتے نہیں ضعیف ہے یہ ضعیف حدیث ہے بولے ضعیف حدیث ہے تو کیا حدیث نہیں ہوتی ہنسو مت ضعیف اگر حدیث ہے تو حدیث نہیں ہوتی بولے جی نہیں ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی بولا بابا ضعیف ہیں باوا نہیں ہوتے باپ ضعیف ہو گیا تو باپ کا انکار کر دیں گے یہ کون سا مذاق ہے تو کچھ لوگوں نے طبیعت بنا لی ہے حدیث پیش کرو تو صحیح تو بخاری شریف کی حدیث پہ کم سے راضی نہیں ہوتے تو بخاری شریف کی باب الفتن کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بہتر فرقے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں یہودیوں میں میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا تو فرمایا کہ ماں آنا علیہ و اصابی جس پر میں توجہ جس پر میں میرے صحابہ وہ فرقہ جنتی میں خود نے فرمایا ماں آنا علیہ جس پر میں میں کا مطلب سنت میں کا مطلب بولیے سنت صحابہ کا مطلب جماعت صحابہ کا مطلب جماعت تو ہماری جماعت کا نام کیا ہے اہل سنت اہل سنت ول جماعت ماں آنا علیہ اہل سنت صحابہ جماعت ہر جماعت کا نام اس کا ملا رکھتا ہے جماعت قرآن میں کہیں ہے حدیث میں کئی ہے جماعت اسلامی جماعت کے ملا نے نام رکھا تبلیغی جماعت جماعت کے ملا نے نام رکھا ندوی جماعت جماعت کے ملا نے نام رکھا اہل حدیث جماعت کے ملا نے نام رکھا ہر جماعت کا جماعت کے ملا نے نام رکھا اور ہماری جماعت کا رسول اللہ نے نام رکھا سنت اہل سنت و جماعت انا علیہ وہ صحابی صحابی کی جماعت اصحابی جم جس راستے پہ میرے صحابہ وہی جماعت حق ہے اور وہی جماعت جنتی ہے میرے دوستو ہر جماعت کی بنیاد ہے ہر جماعت کا مقصد ہے ایک جماعت کا ایم ہوتا اس کے پراسپیکٹس ہوتے اس کا دستور ہوتا مسلمانوں کی جماعتوں میں سب سے پرانی جماعت ہے شیعہ جماعت ہوتی ہے شیعہ یہ بہت پرانی جماعت ہے تقریباً جس زمانے سے سنت الجماعت ہے تھوڑے زمانے کے بعد ہی یہ لوگ پیدا ہوئے اور الحمدللہ للہ اہل سنت والجماعت جماعت سمندر ہے چودہ سو سال سے اسی جماعت میں سے سب جا رہی اہل حدیث بھی ہم میں سے گئے تبلیغی بھی ہم میں سے گئے جماعت اسلامی بھی ہم میں سے گئے سب ہمارے میں سے گئے اب پلٹ کے دیکھے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا ارے ہم تو سمندر ہیں لوٹے نکال لینے سے سمندر کا مزاج نہیں بدلتا چودہ سو سال سے جا رہی جاؤ پھر جب دو تو اجمیر میں وہی مجمع یہ خرچہ کر کے بلا رہے تو لوگ نہیں آ رہے اور اجمیر میں خرچہ کر کے جا رہے تو یہ حق ہے اہل سنت پر جماعت تو ہر جماعت کے کچھ اصول ہیں شیعہ مذہب میں اہل بیت کی محبت ہے صحابہ کی گالی ہے بے اختلاف کیا ہے شیوں سے ہمارا نماز کا تھوڑی ہے روزے کا اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ کے گستاخ ہیں اور حضور نے فرمایا ارائی تم الزین یسبون اصابی فقول العنت اللہ علیہ شرکم حدیث شریف ہے بخاری کی جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بولتا ہے تو کہو کہ اللہ کی لانت ہو تیرے شر پر تو جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی لانت کا مستحق ہوتا ہے تو شیعہ کے بعد اہل بیت کی محبت ہے صحابہ کی توہین ہے اور یہ جماعتیں جو آج کل پھر رہی ہیں ان کے پاس سب کی توہین ہے تعظیم کسی کی نہیں ہے ہر جماعت میں دیکھو آپ ان کے پاس توہین ہے شیوں کے پاس ایک کی توہین ایک کی تعظیم ایک کی توہین ایک کی تعظیم وہابیوں کے پاس سب کی توہین تعظیم کسی کی نہیں اور سنت الجماعت وہ مذہب ہے جس کے پاس سب کی تعظیم ہے توہین کسی کی نہیں ہمارے پاس صرف ادب ہی ادب ہے ہمارے مذہب کی بنیاد ادب پر ہے اور کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہماری جماعت ادب ہے ارے جب نبی کے نام لیواؤں کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں علماء کا احترام اولیاء اللہ کا احترام بھیا اولیاء اللہ سے تمہاری رشتہ داری ہے یا بزرگان دین سے تمہارا کیا تعلق ہے صرف نبی کے نام لیوا ہیں تو خدا کی قسم سنت الجماعت وہ مذہب ہے کہ نام لیواؤں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں نبی کا کتنا احترام ہوگا اب میں تمہیں بتاؤں کہ اہل سنت الجماعت ہے کیا آپ یہ بھی دیکھیں جتنی جماعتیں ہیں نماز شیعہ حضرات اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو سنی آٹھ وقت کی نہیں پڑھتے نماز میں کسی کو اختلاف نہیں رمضان کے روزے اگر ہم رمضان میں رکھتے ہیں تو شیعہ جو ہے رجب میں نہیں رکھتے عبادتوں میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے حج میں کسی کو اختلاف نہیں ہے روزے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے زکات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نماز اتنی پڑھتے ہیں کہ محلے کی مرضی چھوڑ کے گلی گلی پڑھتے ہیں نماز سے کسی کو اختلاف نہیں ہے تو پھر جھگڑا کہ کا ہے جب ہم نے اور کسی جماعت والے میں جب نماز کا جھگڑا نہیں ہے روزے کا جھگڑا نہیں ہے تو پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوا اب آپ دیکھیں گے ہر جماعت کے پاس عبادت کا تصور تو ہے مگر میلاد النبی کا تصور نہیں ہے میلاد النبی کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس اور یہ میلاد النبی سوائے سنت الجماعت کے کوئی جماعت کے پاس نہیں ہے میلاد النبی سوائے اس جماعت کے کسی جماعت والے نہیں کرتے شیعہ محرم کرتے ہیں مگر میلاد نہیں کرتے اہل عزیز بڑے بڑے اجتماع کریں گے جماعت اسلامی والے اجتماع کریں گے اور تو اب تو شوق ہوا عورتوں کا کرے حیدرآباد میں پکڑ پکڑ کے کہاں کہاں سے عورتوں کو لائی اور خود بولتے عورتوں کا درگاہوں میں جانا حرام ہے تو تمہارے باپ کی جائے گی رے بارکس میں جمع کر لیے جب عورتوں کا درگاہوں پہ جانا منع ہے تو اوڑے سا سے بارکس میں آنا کہاں سے جائز ہو گیا اور جو چاہے کرو بھائی آپ کے ہاتھ میں فتوا ہے جہاں چاہے بھیجاؤ اور یہ اجتماع کے بعد جماعت والے مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت درگاہوں پہ معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے کے میں کیا ہو رہا کیا ہو رہا اجمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم کیا ہو رہا گنا ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گنا ہوتا ہے اجمیر میں بلا ہوتا ہوتا ہم لوگ بھی مانتے ہیں ہوتا بولا ہوتا بھائی ہم مانتے ہیں ہم لوگ عورتوں کا گناہ مانتے ہیں گلبرگے میں بولا ہے ہمارا عقیدہ ہے جو جس ارادے سے جاتا اس کا ارادہ پورا ہوتا اب تیری اماں بہن وہ ارادے سے گئے تو میں کیا کروں بھائی ہم درگاہ کو گئے تو یہ سب نہیں دکھتا نہ ہم کو گلبرگے میں دکھتا نہ اجمیر میں دکھتا تم کو کیسے دکھتا تو پتا چلا کہ تم بندہ نواز کی خاطر نہیں گئے تم یہ تماشا دیکھنے گئے کوئی جگہ اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ جگہ کا احترام ختم نہیں ہوتا یہ دین کا اصول ہے سینکڑوں سال تک کعبے میں بدھ بیٹھے رہے اللہ کے نبی طواف کرتے رہے صحابہ طواف کرتے رہے بتوں کی وجہ سے کعبے کا تقدس ختم نہیں ہوا جب وقت آیا تو بتوں کو نکال دیے اب اگر کسی درگاہ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو ارس ختم نہیں کریں گے وہ گندگی کو ختم کریں گے ابھی تمہاری نظر ہے تم جو ارادہ کر کے گئے بھائی حج کو آدمی حج کرنے جا رہا پاکٹ پلیئر بھی حج کا ویزا لگا کے جا رہا حالت سے طواف میں پاکٹ مار دے رہے اندر سے مار دیے کام آ رہے میں کہاں سے آئے تو پولیس بول رہی یہ باہر سے آئے تو باہر سے آئے تو کون سے ویزے پہ آئے بھائی حج کے بھی بات نہیں کرتے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں پھر تاکہ کہ تکلیف کروں گا آپ سمجھ رہے ہیں حضرت آتے ہی کیا شروع کر دیے میں تھوڑا ٹیسٹ لے رہا ہوں آپ کا کیا سننا چاہتے ہیں کیا ہے پھر انشاءاللہ ذکر پاک رسول کی مجلس ہوگی اور جس انداز میں آپ سننے آئے وہ بات ہوگی ایک تصور ہے میلاد النبی کا اور یہ میلاد النبی کا جو معاملہ ہے یہ پروردگار عالم نے ہماری جماعت کو عطا فرمایا اتنا انتظار رہتا ہے میلاد کا کہ سفر کا مہینہ جیسے جیسے ختم ہوتے جاتا مسلمانوں کی امنگ بڑھتے جاتی یار اب کے بڑا جلسہ کریں گے وہ دو کنٹل بنائے تھے نا اب کے زیادہ بنائیں گے پانچ کنٹل بنائیں گے بس اب میلا شریف آیا نہیں فکر شروع کھلائیں گے کھلائیں گے کھلائیں گے انہیں سوچ سوچ کے خوش ہو رہا انہیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا کتنا بھی روکو ان کو سرکار کے نام پہ کھلانے نکل جاتے ہیں کیونکہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات نبی کا صدقہ کھا رہی ہے ہم اپنا کچھ نہیں کر رہے ہیں جو نبی کا ہے نبی پہ لٹا رہے ہیں اب میلاد النبی کا انتظار سنت الجماعت کو ہے تو یہ تصور سنت الجماعت کے بعد میلاد النبی کا کیوں ہے تو میں تم کو حضور کی پیدائش کے بارے میں تھوڑا سا ذکر بلاد کر دوں کہ جیسے میرے آقا کی پیدائش ہے کائنات عالم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا یہ نوجوان بچوں کے دماغ میں حضور کی سیرت پاک کا پہلو ذکر پاک اتنا ڈال دو اگر کوئی جماعت والے کے پاس گیا انہیں ایک کانفرنس ہوئی لندن میں پورے مذہب کے لوگ جمع ہوئے یہ بولے کہ اپنے اپنے مذہب کے پیشوا کے بارے میں آپ لوگ بولو ارے صاحب یہودی کھڑا ہوا کھڑا ہو کے توریت بھی پڑھا قرآن بھی پڑھا توریت میں یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا اور یہی قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی موسا علیہ السلام کو ٹین کمانڈمنٹس ٹین موجزے دیے گئے تھے موسا کے پاس ایک لکڑی تھی جب لکڑی مارتے پتھر پہ تو چشمے نکل جاتے موسا کی لکڑی کا یہ کمال تھا کہ اگر ڈالتے تو الدہ بن جاتا اس کو قرآن نے بھی بولا او واہ واہ واہ واہ بہت بڑے پروفٹ تھے موسا واہ واہ واہ کلیپنگ علیہ السلام کے ماننے والے کھڑے ہوئے انہوں بولے ہم کیا بولے عیسا کیا ہے یہ تو قرآن سے پوچھو جیزس روح اللہ ہیں کل اللہ ہیں اور جیزس کا یہ عالم ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے نہ بینا کو بینا کر دیتے تھے اندھوں کو اچھا کر دیتے تھے کوڑیوں کو اچھا کر دیتے واہ واہ واہ واہ کلیپنگ سب کی واری آئی تو ہندوستان کے ہندو بھی گئے تھے تو ان کے مذہب کے لوگ بھی گئے تھے بڑے بڑے تو انہوں بولے ہمارے بڑے بھگوانوں کے بارے میں کیا بولے ان کے پاس ایک جانور تھا شری لکشمن جی جب بے ہوش ہو کے گر گئے تو شری رام چندر جی نے کہا کہ ہنومان جیون بوٹی لے کے آؤ بھگوان کے جانور تھے وہ پہاڑ پہ گئے تو جیون بٹی نہیں ملی تو پورا پہاڑ اٹھا کے لا لیا اتنی شکتی تھی بھگوان کے بندر میں واہ واہ واہ واہ واہ واہ سب کی باری آئی اب ظہیر آباد کے تبلیغی جماعت والے بھی گئے تھے اب ان کو کھڑا کرے پیغمبر کے بارے میں بولو تو انہوں بولے تو اتنے بڑے آدمی تو نہیں تھے ہمارے نبی ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی اب ہمارے پیغمبر خود بولے فاطمہ عمل کرو میں قیامت میں نہیں بچا سکتا ہمارے نبی تو بھوکے رہتے تھے پیٹ پہ پتھر مار لیتے تھے تین تین دن بھوکے رہتے تھے کھانے کو کھانا نہیں تھا جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا ان کی ذرا جو ہے یہودی کے بعد رحم تھی اور ہمارے پیغمبر تو بھوکے رہتے تھے نوازوں کو نہیں کھلا سکتے تھے بلکہ بیٹی کو بولے بیٹی عمل کر عمل یہ نہ سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے میں قیامت میں کچھ نہیں بچا سکتا ہمارے نبی کچھ نہیں کر سکتے ارے سارے لوگ پریشان تھے بندر کی تعریف ہو گئی عیسا کی تعریف ہو گئی موسا کی تعریف ہو گئی یہ کہاں سے پہنچ گیا بھٹک کے اور وہی سے حمید قادری کھڑے تھے کھڑے کے بولے ابھی بیٹھ ارے بیٹھ تو کیا بولے گا نبی کے بارے میں ہم سے سن نبی کے بارے میں ہم سے سن نبی کے بارے میں اب اس کانفرنس میں ایک مثالی بات بتا رہا ہوں وہ کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کس کے کمالات بیان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ ارے مردوں کو زندہ کرنا ایمان ہے ہمارا قرآن پر ایمان ہے لیکن مردوں کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جان تھی گئی پلٹ کے آئی جان تھی گئی پلٹ کے آئی یہ تو عیسا کا کمال تھا اور ہمارے نبی نے تو اس میں جان ڈال دی جس میں کبھی جان ہی نہیں تھی یہ میرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہے مسجد نبوی ہے اللہ کے نبی کھڑے ہیں ایک کھجور کے جھاڑ سے پیٹ لگا کے سرکار خطبہ دیتے تھے ایک صحابیہ کو خیال آیا ممبر بنا کے دے دیں لکڑی کا ممبر بنا کے دیے سرکار ممبر پہ کھڑے رہ کے واس کر رہے ہیں جمعے کا دن ہے اچانک اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور صحابہ پریشان ہے یہ اونٹنی کا بچہ مسجد میں کہاں سے آ گیا بچہ اٹھنے کا نہیں دکھتا مگر رونے کی آواز آ رہی جب پورے صحابہ دیکھ چکے تو سرکار نے بھی محسوس کیا کہ سب کی نظر پڑ چکی آقا مولا نے جھاڑ کی جھاڑ کی طرف کھجور کے نے ہنانا اس کا نام تھا کھجور کے جھاڑ کو بلایا ادھر آ ادھر آ تو جھاڑ آگے جھکا سامنے جھکا پیچھے جھکا آگے دائیں بائیں جھکا اور زمین چیرتے ہوئے ممبر کے پاس آ گیا اللہ کے نبی ممبر سے اترے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹا لیتی ہے آقا و مولا نے وہ جھاڑ کو لپٹا لیا تو جیسے بچہ روتے روتے ماں کو لپٹ کے خاموش ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ جھاڑ سے رونے کی آواز ختم ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا کیوں روتا ہے کیوں روتا ہے تو بولے یا رسول اللہ آپ کی نسبت سے محروم ہو گیا آپ کی صحبت سے محروم ہو گیا سرکار آپ نے اپنی پشتے انور مجھ سے نہیں لگایا اس لیے آپ کے فراق میں رو رہا ہوں تو میرے آقا نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی جگہ لگا دوں جہاں تو ہمیشہ تازہ رہے جہاں تیرے پھل ہمیشہ لوگ کھاتے رہے بولے یا رسول اللہ لگا دیجئے تو نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا توجہ حمید میاں کا گھر ہے بازو والوں کو شوق ہوا جھاڑ لگانے کا دو جھاڑ اپنے گھر میں لگا کے ایک جھاڑ ان کے بھی گھر میں لگا دیا ان باہر سے آئے تو گڑا کھدا ہوا ہے جھاڑ ہے بازو والے سے پوچھے بھائی کیا قصہ ہے یہ یہ کہے کا جھاڑ ہے بولے نہیں میں لگا دیا جھاڑ ارے کس کے گھر میں لگا ہے بھائی کس کے گھر میں جھاڑ لگائے ارے بھائی میری مرضی لگایا ابھی تیری مرضی تیرے گھر میں لگا میرے گھر میں کیوں لگایا میرے گھر میں اگر جھاڑ لگا رہا تو میرے سے اجازت تو لینا تھا میرے سے پرمیشن تو لینا تھا تو قاعدہ یہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کسی کے گھر میں کچھ لگانا ہو تو اس سے اجازت لینا پڑتا ہے اب توجہ چاہتا ہوں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل کو آنے دو میں اجازت لوں گا اللہ سے اور جھاڑ لگا دوں گا جھاڑ سے فرمایا کہ میں جا تجھے جنت میں لگا دیا تاکہ ہمیشہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں تو آقا و مولا نے یہ بتا دیا کہ محمد عربی بیٹھے ہیں زمین پر لیکن حکومت ہے جنت پر اختیار والے نبی ہیں جنت پہ پور ہے اور جنت کے مالک ہیں اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا اور کیسے میرے آخا جنت ایک صاحب بولے کہ رسول اللہ سے ایک صاحبی نے پوچھا حضور میں کہاں جا رہا ہوں تو حضور بولے میرے کو خود نہیں معلوم میں کہاں جاؤں گا <laughs> مجھے خود نہیں معلوم میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا یہ بڑی دمدار سنا رہا میرے کو امریکہ سے آیا بولے رسول اللہ بولے میں خود جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا میرے کو خود نہیں معلوم بتائیے اب رسول اللہ کو خود نہیں معلوم تھا تخر اللہ مجھے عقل کے اندھے رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں جو حدیث میں ہے اچھا۔ سب سے مقدس جماعت صحابہ کی کون ہے صحابہ کی جماعتوں میں سب سے مقدس جماعت کون ہے بولے خلفائے راشدین کون ہے خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا ہے وہ ہے اشر مبشرہ اشر مبشرہ وہ دس صحابہ جن کو سرکار نے جنت عطا فرما دی ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی طلحہ تم جنتی اوف تم جنتی سعد تم جنتی سرکار نے کھڑے کھڑے دس کو جنت عطا فرما دی وہ میرا نبی جو کھڑے کھڑے دس کو جنت دے دیا اس کو خود نہیں معلوم میں جنت میں جا رہا ہوں کوئی صحابی کھڑے رہ کے پوچھے صلی اللہ آپ کو خود نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں بھی بھیجا رہے ہیں جنت میں پور ہے میرے نبی کا تو اہل سنت والجماعت اس جماعت کو کہتے ہیں جو نبی کے پور کو مانتے ہیں نبی کے اختیار تو اب میلاد النبی کا تصور اس جماعت کے علاوہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے تو میں اپنی بات آگے بڑھا دوں کہ حضور کا میلاد صرف یہ جماعت کرتی ہے موسی نے انسانیت کے جلسے آج کل لوگ شروع کرے سیرت النبی کے جلسے مگر میلاد النبی کے نام پہ نہیں کرتے میلاد النبی سوائے سنت الجماعت کے کیوں نہیں کرتے تو میں اپنی بات کو سمیٹ کے آگے بڑھا دوں کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے جب حضور کی ولادت ہوئی تو سرکار پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی ہم بیان کی اور اللہ کی ہم بیان کر کے کہا کہ یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے اے رب میری امت کو بخش دے اب یہاں کوئی جماعت اسلامی والا یہ بولے کہ بھائی کاظم پاشا تو بہت اونچی چھوڑ کے گئے بہت اونچی چھوڑ دیے کیا پیدا ہوتے رسول اللہ بات کرو پیدا ہوتے رسول بات کرے ارے کیسا کرتے بھائی بچے پیدا ہو کے بچہ بات کرتا یہ کہاں کہاں سے گڑ لیتے سنی لوگ سمجھ میں نہیں آتا رسول اللہ سجدہ بھی کرے اور بات بھی کرے بولا اگر تو مطلقاً انکار کر دے گا تو کافر ہے پیدا ہونے کے بعد بچہ اگر بات نہیں کرتا یہ تیرا عقیدہ ہے تو تو کافر ہے کیوں ارے ایک ایک آیت کا نہیں پورے قرآن کی صورت کا انکار کر رہا ہے سورہ مریم عیسا علیہ السلام جب پیدا ہوئے پیدا ہو کے جھولے میں ہے فلسطین کی عورتیں پہنچی اور بی بی مریم سے بولی کہ اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے بچہ کہاں سے آ گیا تیری تو شادی نہیں ہے بچہ کہاں سے ارے تو نے تو ناک کٹا دیا تو قوم کو شرمندہ کر دیا اب یہ بی بی مریم سے فلسطین کی عورتیں بول رہی ہیں تو بی بی مریم نے کہا قرآن ہے یہ کوئی مولانا کا کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ تبلیغی نصاب یا مولانا مودودی کا لٹریچر نہیں ہے یہ قرآن پاک ہے صبح سورت اٹھا کے دیکھ لینا بی بی مریم سے پوچھا کہ مریم یہ بچہ کس کا تو بیوی مریم نے کہا کہ میں خاموش ہونے کا روزہ رکھی ہوں جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو قرآن ہے یہ جو پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو تو یہ عورتیں حیرت سے پوچھ لیں یہ پیدا ہوئے سے بچے سے پوچھیں گے یہ کیا جواب دے گا تو بولے یہ بھی اس سے ہی پوچھو جواب دے گا نہیں دے گا یہ بھی اسی سے پوچھو اب قرآن اس واقعہ کی واقعہ نگاری فرما رہا ہے کہ یہ پوری عورتیں جھولے کے پاس آئیں اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں اب یہ عورتیں آ کے پوچھی کہ اے بچے اے بچے بتا تو کون ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کپڑا ہٹائے چہرے پہ تھے عورتوں کی طرف دیکھ کے جو بولے اس کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا بولی عیسا کی فرمان اللہ کا اب قرآن نے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا عورتوں نے پوچھا بچے بتا پیدا ہوا تو بچہ ذہن میں رکھنا پیدا ہوئے اللہ جھولے میں ہے عورتوں نے پوچھا ہے بچے بتا تو کون ہے تو عیسا علیہ السلام کہتے ہیں کالا انی عبد اللہ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اطانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا پیدا ہو کر عیسا روح اللہ جھولے میں بات کرے ان نادانوں سے پوچھو ارے جب عیسا روح اللہ بات کر سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ بات کرے تو تعجب کی کون سی بات یہ نبی ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا رب حبلی امتی اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے اے رب میری امت کو بخش دے اور مسلمانوں کا بھی ایک مزاج ہے یہ ظہیر آباد کے رہنے والوں پولیس ایکشن کے بعد یہ سفید داڑی والوں سے پوچھو کہ کتنے مظالم کا شکار ہوئے جب سلطنت آسفیہ کا زوال ہوا تو مسلمانوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا کن تکلیفوں سے مسلمان ان کی معیشت تباہ کی گئی ان کے کاروبار تباہ کیے گئے اور یہاں سے آگے عثمان آباد لاتور کھلاری یہاں تو بولیاں لاشوں سے بھر دی گئی ایسی تکالیف سے مسلمان گزرے اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے لاتور میں تو اتنے کاٹے گئے تھے پولیس ایکشن کے بعد لاتور میں بڑی مشکل سے پندرہ بیس گھر نہیں تھے مسلمانوں کے پوری کی پوری آبادی کاٹ دی گئی لیکن اللہ کی قدرت ہے پچپن سال کے بعد آج میجارٹی مسلمانوں کی ہے لاتور میں ارے پورے ختم ہو گئے تو کہاں سے آئے پندرہ بیس گھر کی جگہ پورے شہر کے شہر میں مسلمانوں کی آبادی ہے یہ فلسفے کو غور کیا تم نے اس لیے کہ کاٹنے سے یہ قوم ختم نہیں ہوتی بمبئی میں میں نے تقریر میں بولا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو فسادات بند کر دو ان کی آبادی ختم ہو جاتی ہے کیوں تم کاٹتے جائیں گے انہوں بڑھتے جائیں گے بھائی ہمارے کو آدمی جو کاٹ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کسی کے باپ کا کچھ بگاڑے کسی کی بہن بیٹی کو لے کے بھاگے ایک آدھ بھاگا ہوگا سب تھوڑی بھاگے ہم کس کا بھی کچھ نہیں بگاڑے تو ہماری اس سے دشمنی کیوں ہے کہ اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہمارا ایمان رسول پر ہے اور ہم نے باطل کی نفی کرتے ہیں سب کا انکار ایک کا اقرار کرتے ہیں یہی تو جرم ہے مسلمانوں کا ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ نہیں ہتوں کو مانو کروڑوں کو مانو ہم بولتے نہیں یہ کروڑوں کے بنانے والے کو مانتے ہیں ہم ایک کو مانتے پر دشمنی یہی سے چلی تو یہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اب کاٹنے لگے مگر ہم کٹے کس وجہ سے اللہ کے نام پر ہم کٹے اللہ کے نام پر اور یاد رکھنا جو اللہ کے نام پہ کرتا ہے اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا سور سال کو چھتیس بچے دیتا ہے مگر دس ہزار سور کہیں نہیں دیکھیں گے اور بکری سال کو ایک بچہ دیتی ہے کروڑوں کی تعداد میں کٹتی ہے مگر بکری کی نسل ختم نہیں ہوتی بکرے کی نسل ختم نہیں ہوتی کیوں بکرا اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے اللہ اسے ختم نہیں کرتا اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اس لیے پچپن سال سے کاٹ رہے ہیں پچپن سال پہلے چھ کروڑ تھے اب تیس کروڑ ہیں پچپن سال پہلے چھ کروڑ اب تیس کروڑ اور پچپن سال ہونے دو ہم ہی ہم رہیں گے تم کا رہیں گے تو اللہ کے رسول علیہ سلاۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی امت کو یاد فرمایا رب حبلی امتی رب میری امت اے رب میری امت کو بخش دے اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے تو پچپن سال تک مسلمان ہر چیز بھول گیا توجہ فسادات بھول گئے کاروبار تباہ ہوئے بھول گئے ہر چیز مسلمان بھولا مگر نبی کا میلاد نہیں بھولا جوان بیٹا مر گیا بھول گیا باپ کا سایہ اٹھ گیا بھول گیا بیوی مر گئی بھول گیا کاروبار تباہ ہو گئے بھول گیا گھر کے سامنے گھر جلا دیا گیا بھول گیا ہر چیز مسلمان کو بھولنے کی عادت پڑ گئی مگر یہ مسلمان نہیں بھولا تو نبی کا میلاد نہیں بھولا ساری بربادی بھول گیا نبی کا میلاد نہیں بھولا کیوں اس لیے کہ میلاد میں سر رسول اللہ اپنی میلاد میں اپنی امت کو یاد فرمائے توجہ اپنے میلاد پر سجدے میں سر رکھ کر حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا نبی اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے تو امت نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ اپنی میلاد پر آپ اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت تک آپ کی امت آپ کے میلاد کو نہیں بھولے گی اب اگر کوئی جماعت والا بولا ہم لوگ میلاد نہیں کرتے تو ہم نے کہا رسول تیرے کو یاد ہی کب کرے میلاد تو وہ کرے گا جس کو نبی نے یاد کیا یہ تو ہماری قسمت میں ہے کہ نبی نے ہم کو یاد کیا ہے خدا کی قسم کائنات عالم میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جیسے میرے آقا کی ولادت ان ہے بچوں کے ذہن میں نبی کا میلاد اور نبی کی سیرت اور نبی کی صورت ایسے ذہنوں میں ڈال دو اور اس لیے ڈالتے ہیں میرے دوستو کہ صحیح صحبتوں میں بیٹھو گے تو نبی کی صحیح صورت سامنے آئے گی اب غلط جماعت والوں کے پاس بیٹھیں گے نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے ایسے تھے ویسے تھے ہمارے جیسے انسان تھے ہمارے جیسے بشر تھے یہ بکواس کرا فرشتے آ کے خبر میں پوچھے ان کے بارے میں کیا بولتا ماتا خلو بھی شان حاضر یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا تو جماعت کی صورت میں بیٹھتا تھا یہ ہمارے جیسے ہمارے جیسے انسان ہے تو جو یہاں بولتا تھا خبر میں بھی وہی بولے گا خدا کی قدم میلاد کے جلسے میں آنے والے سے اگر فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو فرشتوں کو بولے گا ان کے بارے میں پوچھتا ہے ارے جب ان کا نام لے کے سلام پڑھتا تھا تو دیکھ کے سلام پڑھوں گا یہ تو میرے آقا رسول اللہ ہے جیسی صحبت میں بیٹھے گا ویسی بولی بولے گا جو یہاں بولے گا خبر میں اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اچھی صحبتوں میں بیٹھو چودہ سو سال سات سو آٹھ سو نو سو سال پہلے مولانا روم نے بولا کہ تا توانی دور شا از بد یار بد بدتر بوت از مارے بد جہاں تک ہو سکے بد عقیدہ کی صحبت سے بچو کہ بد عقیدہ ناک سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے سانپ کاٹتا ہے تو جان جاتی ہے یہ کاٹتا ہے تو ایمان جاتا ہے ایمان کی حفاظت کرو اصل ہے ایمان اللہ کے رسول علیہ سلاۃ السلام کی ولادت طیبہ کا عجیب معاملہ ہے میرے دوستو جیسے میں نے کہا کہ کائنات عالم میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جیسے ہمارے آخا پیدا ہوئے اور بڑی بے چینی رہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جننے کو ایک جاری خاندان پورا دواخانے میں شادی ہوئی بہو کو پہلے بچہ ہو رہا پہلا پورا گھر پہنچا تھا دواخانے بابا بھی چلے سسرے بھی چلے دیور بھی چلے نندوئی بھی چلے گلی میں جگہ نہیں رہتی دواخانہ چھوٹا پورے کھڑے ہوئے ہیں کیا ہے بھائی کسی کا انتقال ہو گیا کیا نہیں ہماری باوت کو بچہ ہو رہا ہمارا باواس کو بچہ ہو رہا تو پورا خاندان کا کے جمع ہے پہلا نہیں پہلا ہے اتنی خوشی ارے ارے صاحب بے چین ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور شوہر محترم پہلی دفعہ باپ بن رہے کھڑے ہوئے ہیں بے چین اندر سے نرس آئی پکار آئی آ کے بولی بیبی کا ڈیڈی کون ہے بیبی کا ڈیڈی تو بولے جی میں ہوں بولے مبارک لڑکا ہوا لڑکا ہوا ارے جیسی انہیں بولی لڑکا ہوا دادا تو اچھل گئے میں دادا بن گیا نانا بولے میں نانا بن گیا اب لپٹ رہے ہیں تماشے ہو رہی مبارک مبارک مگر یہ اس کو لپٹ لپٹ کے سب مبارک بات دے رہی مگر انہیں ٹیوشن مس نہیں ہو رہا ادھر ہی نظر ہے وہ لیبر روم میں دس منٹ کے بعد اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے ہی بچہ رویا انہیں بابا کو لپٹ کے بولا باپ پوترا مبارک ارے میں بھی کھڑا ہوا تھا ہاں ملا بھائی جب سے تیرے کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو سب کی مبارکباد نہیں لے رہا اچانک لپٹ کے مبارک کو بولا ارے نرس بول کے گئی تھی نا بچہ پیدا ہوا تو بولا حضرت بول کے تو گئی تھی پیدا ہوا مگر میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا زندہ پیدا ہوا مردہ پیدا ہوا اس لیے میں سکتے میں تھا جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ پیدا ہونے والا زندہ ہے اب ذہن بناؤ کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی کا اعلان رو کے کرتے ہیں لیکن اس کائنات پہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا روتے ہوئے کو ہساتا ہوا پیدا ہوا ہمارے نبی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے سجدے میں سر رہے اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے یہ نبی کی ولادت ہے اور ایک تماشا میں نے دواخانے میں اور دیکھا بچے کو جب ہلا کے لاتے ارے میرے کو دو میرے کو دو میں پیار کرتا ہوں میں پیار کرتا ہوں میرا پوترا میرا نوازا سمجھیا لڑ میرا نوازا میرے انہوں بولے میں ماموں گیا مامو بول رہے میرے کو دو چیتا بول رہے میرے کو دو باپ بولا میں پیار کرتا ہوں بہرحال بچے کو اتنے پیارا کرتے اتنا پیارا کرتے مگر کب بچے کو جب باہر لائے قسم خدا کی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا اس وقت لا کے بابا کو دے پپو کرو جب بچہ پیٹ سے نکلا اس وقت دادا کو بولے پوترے کو مجھے پلٹ جاتے ارے ہٹا ہٹا گندگی ارے بھائی تیرا ہی خون ہے ارے خون ہے تو یہ پورے خون میں نہایا ہوا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیشاب پیخانے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اتنی گندی حالت میں ہوتا ہے کہ سگا باپ بھی پیار کرنے کو تیار نہ ہو لیکن جب بچے کو نہلا دھلا کے لاتے ہیں تو سب کی محبت امڑ پڑتی ہے ہر ایک گود میں لینا چاہتا ہے اور مسلمانوں یاد رکھنا کہ کائنات عالم میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ہلا دھلا کے صاف کیا جاتا ہے جب تمہارے ہمارے آقا کی بلادت ہو رہی تھی تو حضور کی پھپو صفیہ بنتے عبد المطلب پانی لے کر جا رہی تھی بی بی آمینا کو درد ہو رہے تھے تو حضور کی پھپو پانی لے کر جا رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے عبداللہ کے گھر آمینا کے بطن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ بچے کو نہلانا ہے نچے کو دھلانا ہے صاف کرنا ہے پانی لے کر اندر جا رہی تھی تو گیس کی آواز آئی اے صفیہ یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے اے سفیا یہ پانی کہاں لے جا رہی ہے تو کہا پروردگار بچہ پیدا ہو رہا ہے نلانے کے لیے لے جا رہی ہوں تو غیر سے آواز آئی صفیہ کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے یہ تو حوض کوثر سے نہا کے آ رہا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نیلا دھلا کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تمہارے ہمارے نبی حوض کوثر سے نہا کے آ رہے یہ ہے نبی کی ولادت اس لیے میلاد النبی کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا قربان جائیں نبی کی پیدائش پر اور بچے پیدا ہوئے تو کپڑے میں لپیٹ کے لاتے ہیں ابن اصا کی حدیث ہے مواہب اللہ دنیا کی کہ ہمارے اور تمہارے نہ جب بھی نبی پیدا ہوئے تو نبی کو پیدا ہونے کے بعد کپڑا نہیں پہنایا گیا بلکہ اللہ کے نبی ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے اس لیے کہتے ہیں اور یہ میلاد النبی کے جلسوں سے مخالف بحابی اس لیے ہے کہ یہ سب بیان کرنا پڑتا ہے اگر میلاد کا جلسہ ہو تو سرکار کا یہ کردار اور یہ زندگی پیش کرنا پڑتا ہے تو جب حضور کی یہ زندگی پیش کریں گے تو چوراہے پہ کھڑے رہ کے کوئی بولے گا نبی ہماری طرح ہیں تو آدمی گلا پکڑ کے بولے گا ابھی تو پیدائش میں ترا نہیں ہے تو بھی وقت کیسی طرح نبی کی پیدائش میں تو نبی کی پیدائش کی طرح نہیں نبی کے بچپن میں نبی کے بچپن کی طرح نہیں نبی کی جوانی میں نبی کی جوانی کی طرح نہیں نبی کے بڑھاپے میں کی بڑھاپے کی طرح نہیں کسی معاملے میں بھی تو نبی کی طرح نہیں تب آ گیا کہاں سے کیسے اب میں ایک بات تو مزاحیہ بولتا ہوں کہ میں نبی کی طرح ہیں اللہ کے نبی علیہ السلات و کی زندگی پاک کا عجیب معاملہ تھا قربان جائیں صحابہ کرام محنت کر کے بولی کھودے عرب میں سخت ترین زمین میں بولی کھودنا اب کتنی محنت کرے ہوں گے صاحبہ بولی کھودنے کو اب بولی کھودے محنت کر کے آٹھ پندرہ دن کے بعد بولی کھودے بہت گہری بولی کھودے پانی نکلا اور بہت زیادہ نکلا پانی کو ہاتھ لگائے تو انسان تو انسان جنور بھی نہیں پی سکتے کھارا پانی اتنا کھارا کہ منہ میں نہیں لے سکتے سر پکڑ کے بیٹھ گئے آٹھ پندرہ دن کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاقے میں بولی کھودے تو اتنا کھارا پانی سوچے سوچے سوچے کیا کریں پانی محنت پہ پانی پھر گیا ایسا کھارا پانی نکلا تو صحابہ اٹھے ایک صحابی رسول نے کہا چلو رسول کے پاس چلو رسول اللہ کے پاس بھائی بولی میں پانی کھارا نکلا تو رسول اللہ سے کیا تعلق محنت تم کرے پانی کھارا نکل گیا زمین اللہ کی پانی اللہ نکالا اب رسول اللہ کیا کریں گے صحابہ حضور کے پاس آئے اور ایک بات ذہن میں رکھ لینا جب کبھی کوئی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس ہی آتے جب کبھی مصیبت ہوتی تو صحابہ رسول کے پاس آتے اور اپنی مصیبت اللہ کے رسول سے بیان کرتے تو مصیبت میں رسول کے پاس جانا یہ بدت نہیں ہے صحابہ کی سنت ہے اگر سنی کی زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو یہ بدت نہیں ہے ہر مصیبت میں صحابہ نے حضور کو پکارا ہے سرکار کے پاس آئے یا رسول اللہ بڑی محنت کی ہے حضور ہفتوں کی محنت کے بعد بولی میں جب پانی نکلا تو کھارا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں کھارا نکلا تو تم بھی انسان میں بھی انسان یا رسول اللہ کرم کر دیجئے حضور کرم فرما دیجئے سرکار بولے کہاں ہے اٹھو چلو ساتھ آئے کٹورے میں پانی لیا حضور نے منہ میں لیا اور کلی کر دی بولی میں بولی میں کلی کر دی اور کلی کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب لے پانی تو صحابہ جب پانی لیے تو حدیث شریف میں ہے کہ پورے مدینے میں اتنا ٹھنڈا کنواں اور اتنا میٹھا کنواں نہیں تھا اتنا میٹھا پانی نہیں تھا آقا و مولا علیہ سلاۃ و سلام کی پھوک کا یہ عالم غزب خندق پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں صحابہ تین دن کے بھوکے ہیں اب پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے کہ بھوکے رہے تو پیٹ میں ایسا ہلچل مچتی تو وزن اگر باندھ لے تو پیٹ کو سکون رہتا اب تین دن کے بھوکے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے کام کر رہے ہیں خندق کھود رہے ہیں تین دن کے بھوکے جب ہو گئے اب کام نہیں ہو رہا نڈال ہو کے گر جا رہے ہیں سارے صحابہ حضور کے پاس آئے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت میں کہ تیرہ ہزار صحابہ تھے اللہ کے نبی کے پاس آگے بولے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی سرکار کرم فرما دیجیے کچھ کھانے کا انتظام کپڑا اٹھا کے بتائے تو صحابہ حضور کو بتاتے ہیں کہ ایک پتھر بنے ہوئے تھے صحابہ آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بنے ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب زندگی بھر بھوکا رہنا پڑے گا تو رہ لیں گے مگر آپ سے شکایت نہیں کریں گے چہرے پاک کی زیارت کرے واپس چلے گئے صحابہ میں ایک صحابی رسول حضرت جابر وہ حضور کے چہرے پہ بتقاضا بشری بھوک کے آسار دیکھے بھوک کے آسار دیکھے دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا امر سلیم ہمارے گھر میں کچھ ہے کہ میں نے سرکار کے چہرے پہ بھوک کے آسار دیکھے ہیں کچھ ہے تو کچھ کھانا کھلا دے تو ان کی بیوی نے کہا سرتاج تھوڑا سا گوشت ہے اور مٹھی بھر جو کا آٹا ہے ایک آدمی بمشکل کھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو بولے سرکار کو کھلا لیں گے تم پکاؤ میں آتا ہوں جانے لگے تو بیوی بولی کہ سرتاج ہزاروں صحابہ ہیں حضور سب کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے الگ بلا کے کام نے بولنا الگ بلا کے بولنا تو بولے ایسی کروں گا اب سرکار آئے حضرت جابر آئے حضور کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں میں پر میں بولو کیا بات ہے بولے حضور ذرا الگ آئیے الگ آئے تو بولے یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے سرکار چل کے کھانا کھا لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے اور چٹان پہ کھڑے ہو کے بولے اے میرے ساتھ ادھر آؤ دعوت وہی نازل ہو رہی شاید پورے کے پورے آ گئے فرمایا تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے اب حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اتنا سا گوشت مٹھی بھر جاؤ گا آٹا اور تیرہ ہزار صحابہ کو لے کے حضور آ رہے ہیں اور آ کے بیوی سے بولے سلیم بڑا غضب ہو گیا ارے میں سرکار کو بولا سرکار سب کو لا رہے پورے صحابہ کو حضور لے کر آ رہے کیا کرے تو صحابی تھی صحابیہ تھی بولی میرے سرتاج اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں رسول اللہ کی دعوت ہم نے کی ہے ہمارا کام ہے رسول کو کھلائیں اور صحابہ کی دعوت رسول اللہ نے کی ہے یہ رسول کا کام ہے صحابہ کو کھلائیں گے تھوڑے ہوئے آئے اللہ کے نبی آگے بولے جاوید کھانا پکانا شروع کرے بولے یا رسول اللہ ہوش آواز ٹھکانے نہیں ہے پکائیں گے کہاں پکائیں گے کہاں پر بھائی آٹا لاؤ آٹا حضور آٹا لائے سامنے حضور کے گوشت لاؤ لائے حضور نے اپنا تھوک ڈالا لوہا بے دہن ڈالا تھوکے مبارک فرمایا ڈھاپ دو محلے پڑوس کی عورتوں کو بلاؤ پکا کے کھلاؤ پورے اطراف کی عورتوں کو بلا لیے پکا رہی کھا رہی دس دس آتے جانا کھاتے جانا صبح سے شام تک صحابہ کھاتے رہے پورے محلے میں تقسیم ہوا گھر والے کھائے جب سب کھا چکے کپڑا ہٹائے تو ذرا بھی فرق نہیں تھا جتنا پہلے تھا اتنا ہی تھا تو ہم آبیوں سے کہتے ہیں کہ رے بد نصیبوں نبی بھوکے رہتے تھے اور بھوکے رہ کے ہزاروں کو کھلا دیا کرتے تھے تو نبی کی بھوک کوئی مجبور کی مجبوری کی نہیں تھی نبی مختار تھے اب نبی کی برابری کا اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہماری طرح ہیں تو چلو سرکار کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے تھے سرکار برتن میں تھوک دیے کھانے میں تھوک دیے تو برکت ہو گئی ایک تمہارا تھوک ہے جگہ جگہ لکھا ہوا تھا تھوکی مت بیماریاں پھیلیں گے کرم تھوکنا منع ہے تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہے ارے تیرا تھوک ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے اور میرے نبی کا تھوک ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے عقل کے اندھے نبی کی تھوک میں برابری نہیں کر سکتا تو ذات میں کیا برابری کرے گا ابھی نبی تیری طرح ہے یورو سے زیادہ کوئی خرید نہیں ہوتا نا ایک آدمی کی بیوی سے زیادہ کوئی خرید نہیں ہوتا گندگی بندگی سب انہیں دیکھ لیتی اب تقریر کے بعد ایک اہل حدیث گیا جا کے بولا رسول اللہ کے تھوک کو جو ہے صحابہ چاٹ لیتے تھے بیج بولا ہاتھ بڑھاؤ بی بولی کئی کو محبت سے کی بول رہا انہیں ہاتھ دی ہاتھ دی تو تھوک دیا کے بولا چاٹ ارے بولی کہ مٹھی بڑو دماغ خراب ہوا ارے پاگل ہو گیا کیا رہی ہے کیا سیکھ کے آیا جماعت میں جا کے ارے نماز سیکھ رہا ہوں بول کے گیا تھا یہ کیا سیکھ تو بولا رسول اللہ کے تھوک کو تو صحابہ چاٹ لیتے تو میری بیوی ہے چاٹ تو نے بولی چاٹوں میں نہیں چاٹا کدھر برابری کر رہے نبی کی قربان جائیں نبی کی ذات کا عرفان نہیں ہوا ان اس لیے اہل سنت الجماعت کے جلسوں میں بیٹھو کہ نبی کا تعارف ہو جائے یہ تم کو بتائیں گے کہ نبی کیا ہے ایک صاحب رسول آئے دیکھو عجیب بات ہے نبی کیا ہے یہ تو مسلمان مانتے ہیں آپ نے بارہ سنا ہوگا لوگوں سے ابو جیل آیا تو ابو جیل آیا آ کے بولا اے محمد تم نبی ہیں اے محمد تم نبی ہیں اردو نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں بولے یار نبی ہے تو ذرا چاند کے دو ٹکڑے تو کرو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ سنو اے محمد اگر تم نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے تو کرو تو حضور نے فرمایا کہ میں کہاں بولا کہ نبی ہوں تو میں چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں قرآن میں اللہ تھوڑی بولا کہ ان کو میں نبی بنایا ہوں یہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے کو بھیجا ہوں قرآن میں اللہ بھی نہیں بولا رسول اللہ بھی نہیں بولے مگر ابو جہل کو مقام نبوت کا عرفان تھا نبی ہمارے نبی کا مخالف تھا وہ لیکن نبی کیا ہوتے ہیں اس کو تو اس کا علم تھا کیونکہ پیغمبر تو عرب میں پیدا ہوتے رہے تو نبیوں کا عرفان تو اس کو تھا اب یہ حضور کو نہیں مانتا تھا نبی لیکن نبی کیا ہوتے ہیں ابو جہل جانتا تھا اور کرو ابو جہل جیسا مشرق آگے کہتا ہے محمد تم نبی ہو تو چاند کے تو ٹکڑے کر کے بتاؤ تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے چاند کے تو ٹکڑے کرنے کا نہ میرے پاس یہ پاور ہے نہ یہ میرے پاس طاقت ہے مشرق کا اصرار اے محمد تم نبی ہو تو چاند کے تو ٹکڑے کرو تو سرکار انگلی کا اشارہ کرے انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے تو ٹکڑے کر دیے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا نبی پر مگر میں یہ سوچا ابو جہل جیسا مشرق یہ جانتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہوتا ہے ابو جہل جیسا مشرق بھی جانتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوتا ہے اب یہ جماعت والے بولتے ہیں کہ نبی کو کوئی طاقت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو ابو جہل کے جوتے لے کے مار لو وہ مشرق ہو کے نبی کے پاور کو مانتا ہے اور تو مومن کا دعویٰ کر کے نبی کے پاور کا انکار کرتا ہے حالت شرک میں ابو جہل جس مقام پہ تھا یہ کلمہ پڑھ کے داڑھی والا اس مقام پہ نہیں پہنچا نبی کا پاور ہے اور کیسے پاور ہے اس سرکار کی زندگی یہ پاک قربان جائیں چنگے بدل ہے دیکھو بھائی موٹی موٹی باتوں موٹے موٹے انداز میں دو باتوں میں سمجھا دیتا ہوں میں جھگڑا کس کا ہے ایک ہے ملا کا نبی اور ایک ہے اللہ کا نبی کس کا بولے ملا کا اللہ کا نبی ملا کا نبی مر کر مٹی میں مل گیا اللہ کا نبی زندہ ہے ملا کے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں اللہ کا نبی ساری کائنات کا علم رکھتا ہے ملا کا نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اللہ کا نبی ساری کائنات کو دے رہا ہے اب اگر کوئی جماعت والا یہ بولے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا نہیں ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے یہ تو ملا کا نبی ہے اور الحمدللہ ہم کسی ملا کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے اللہ کا نبی ساری کائنات کو تقسیم کر رہا ہے انمانا قاسم اللہ یوتی اللہ دے رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو نبی کے بانٹنے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں کیسے پاور ہے جنگ بدر ہے پہلی بیٹل ہے جنگ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں میرے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے ملا ان کو بچا لے اور بخاری شریف میں جو منظر ہے حضور کے اس منظر کشی جو ہوئی ہے بار بار حضور کی چادر مبارک کھسک رہی ہے اور حضور سجدے میں سر رکھ کے دعا کر رہے ہیں اللہ کو منا رہے ہیں اے اللہ انہیں بچا لے اگر یہ ختم ہو جائیں تو تیرا کلمہ پڑھنے والے کوئی نہیں رہیں گے تین سو تیرہ ہیں مٹھی پر فوجیں اور سامنے بڑے بڑے مسنڈے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے دوستو سب سے بڑا جو خبیص تھا ابو جہل اس کو لڑکانے میں کوئی بڑوں کا ہاتھ نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچے لڑکا لیے جائے ابو جہل کو مارے کون معلوم بڑے صحابہ قتل نہیں کرے تم کھڑے رہو بس ایک صحابی کے بیٹے اتنے تھے جن کا نام تھا ماؤس ماس اور دوسرے ان سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا ماؤس ایک کی عمر سات سال ایک کی عمر آٹھ سال چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے تلوارہ لے کے جنگے بدر میں گھس گئے اب ادھر مشرقین ادھر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق گھوڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دو بچے آ کے ادھر سے حضرت صدیق نے کو ہلائے لائے یا ابا بکر کیا ہے بچوں ابو جہل کون ہے اس میں ابو جہل کون ہے تو اتنے اتنے تلوار ہو چھوٹے چھوٹے پہلی جنگ اور سب سے بڑے دشمن کو مارنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے سات اور آٹھ سال کے مجاہدین پہنچے اے بچوں ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے تو بولے ہمارے آخا کی توہین کرتا ہے ہم قسم کھا کے نکلے گھر سے ماریں گے اس کو ہم قسم کھا کے نکلے ہیں اسے قتل کریں گے تو دل رکھنے کے لیے حضرت حضرت ابو بکر صدیق بولے دیکھو وہ بیچ میں جو کھڑا ہے نا گھوڑے پہ جو زیرا بختر پہن کے کھڑا ہے اس کے اطراف میں پہرے دار ہیں وہ بیچ والا ابو جہل ہے بات آئی بات آئی گئی ہو گئی یہ بچے ٹانگوں میں سے گھسے چھوٹے چھوٹے تھے ٹانگوں میں سے گھستے گھستے گھستے ادھر پہنچ گئے اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لے کے آ رہے ہیں تو ابو جہل دیکھ رہا بچوں کو اور ابو جہل کے باڈی گارڈ بھی دیکھ رہے ہیں باڈی گارڈ یہ سمجھ رہے ہیں ابو جہل ڈانٹا تو بھاگ جائیں گے اور ابو جہل بول رہا میرے باڈی گارڈ ڈانٹے تو بھاگ جائیں گے دونوں مل کے کو دیکھ رہے ہیں نقشہ ادھر پتا اس وقت چلا جب ابو جہل نیچے گرا ادھر سے حضرت معذ نے تلوار ماری جیسے ہی ابو جہل گرا تو حضرت مؤز نے تلوار گردن پہ ماری ابو جہل جیسا مشرق اتنا طاقتور اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی طاقتور نہیں تھے نبی کے چھوٹے چھوٹے غلاموں نے قتل کر دیا اسلام کے پہلے شہید جنگ بدر میں بڑے بعد میں ہوئے سات اور سا آٹھ سال کے بچے پہلے شہید ہوئے چھوٹے سے چھوٹے بچوں پہ جب مشرقین نے تلوار چلائی تو حضرت ماسک کی کونگلی ہڈی تھی ہاتھ پہ تلوار تھی تو جب تلوار مارا انہیں باڈی گارڈ مشرق تو ہاتھ کٹ گیا ہڈی کٹ گئی لٹکنے لگی تو یہ دوسری ہاتھ میں تلوار لے لیے اور اسی سے لڑ رہے اور یہ بار بار ہاتھ لٹک رہا ہے ہاتھ میں تو ٹانگ کے نیچے ہاتھ ڈال کے کھینچے اور کھینچ کے ہاتھ پھینک دے کے لڑ رہے ہیں خدا کی قسم نبی کے غلاموں کا وہ مزاج ہے کہ خون کا آخری خطرہ بھی بہا دیں گے مگر نبی کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے یہ ہے مزاج عاشقان رسول کا تو یہ بچوں قابل مبارکباد ہیں جو ذکر رسول تم سن رہے ہیں جنگ میں جان کس کے لیے دیں گے ماشاء اللہ مگر پہلے والے وہاں بھی تو اللہ کے واسطے دیں گے اللہ کے لیے لڑیں گے اللہ کو دیں گے کہ سب لڑیں گے کہاں سے جنگ بدر میں کچھ صحابہ بولے نا ہم تھوڑی بولے سرکار جب بیت لے رہے تھے جنگ بدر میں جنگ کریں گے جنگ کریں گے تو مکے والے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ لوگ سب بیت کر رہے تھے مدینے والے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے سرکار جب مدینے والوں کی طرف پلٹے کہ بھائی تم کیوں نہیں کرتے ایک صاحب ہی کھڑے رہے کہ بولے اللہ ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں آپ حضور ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا تم بیت نہیں کیے جنگ کے لیے بولے یا رسول اللہ ہم موسا علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہے جو بولیں گے کہ موسا تم تمہارا خدا جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے یا رسول اللہ اللہ کو ہم نے دیکھا کہاں ہے اللہ کو ہم نے دیکھا کہاں ہے لڑیں گے تو آپ کے لیے جان دیکھیں گے آپ کے لیے گردنیں کٹائیں گے آپ کے لیے آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے ہم کو تو آپ کو راضی کرنا ہے اور یہ تو صحابہ کا مزاج تھا جو اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بتا کے ختم کر دوں یہ مزاج صحابہ کیا ہے میں تم کو کسی اور جماعت کی طرف نہیں بلاتا ہوں صحابہ کی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں عقیدہ پسند ہے تو صحابہ کا لے لو نہیں تو وہ کا لے لو اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحابی کا عقیدہ چاہیے وہ کا <laughs> کا لے بھائی اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولے تو بہادی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بولے صاحب بولے مسجد دھلاتے کہتے جماعت والے آئے تھے بڑا ہنگامہ چلا مسجد دھلائے گئے تھے جماعت والے چلے گئے تو ایسا کہتا حضرت مسجد دھلاتے بلا اس لیے دھلاتے کہ رات کو تم لوگ سوتے نا اب سویا آدمی مرا آدمی دونوں برابر تم تو نہا دھو کے صاف ہو گئے اب جہاں نماز خراب ہوئی اس لیے تمہارے جانے کے بعد پوری مسجد دھلاتے ہیں تاکہ گندگی پاک ہو جائے بولے مسجد کو دھرمشالہ بنا لیا پورا پکوان اکوان ہنڈیاں چولہے کیا مزاق ہے مسجد ہے دھرم شالہ ہے اللہ کے نبی علیہ سلاۃ وسلام کا تعارف میں آپ کو بتاؤں کیا بول رہا تھا دلشری پڑھ لیجیے گا نواز اللہ مسلم علیہ محمد علیہ محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ تو جذبہ ایمانی کیا تھا کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام سب بنا رہے ہیں تم یہاں کھڑے رہو تم یہاں کھڑے رہو تم یہاں کھڑے رہو سرکار ایسی کھڑا کر کے جا رہے تھے ایک صحابی رسول تھے جنگ میں آ گئے اور آ کے جو ہے سرکار جہاں کھڑا کرے تھے وہاں نہیں کھڑے تھے آگے بڑھ گئے تو حضور نے پیچھے سے آ کے ان کی پیٹ پہ چھڑی ماری مار کے کہا کہ میں تم کو یہاں کھڑا کر کے گیا تھا تم آگے کیوں بڑھ گئے تم آگے کیوں بڑھ گئے سرکار نے اپنی چھڑی سے ان کی پیٹ پہ مارا اب جنگ شروع ہونے سے پہلے سرکار نے سفے بنائی تم یہاں کھڑے رہے تم کھڑے رہے تو یہ پلٹ کے بولے یا رسول اللہ میری پیٹ پہ آپ مارے ہیں مجھے اس کا بدلا چاہیے حضور مجھے بدلا چاہیے حضور نے فرمایا میرے سے بدلا لے گا بولے حضور آپ کی شریعت میں ہے بدلا لینا بدلا لوں گا میں حضرت عمر نے تلوار کھینچ یا رسول اللہ گردن مار دوں فرمایا نہیں یہ مجھ سے بدلا چاہتا ہے یہ مجھ سے بدلا چاہتا ہے بدلا لے لے سرکار نے چھڑی دے دی فرمایا مار لے پیٹ پہ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں میرے تو بدن پہ کرتا بھی نہیں ہے سرکار میں کرتا ہٹائے تو بدلا لوں صاحبہ ان کی جرت پہ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے سرکار نے اپنا کرتا اٹھایا لے بدلا لے لے تو وہ چھڑی چھوڑے اور چھوڑ کے سرکار کے جسم کو لپٹ گئے سرکار کے بدن سے لپٹ کے اپنا جسم رگڑنے لگے میرے آخا نے فرمایا بدلا کیوں نہیں لیتا بولے رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میں آپ سے بدلا لوں گا میں آپ سے بدلا لوں گا ابھی ابھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مرنا قریب ہے گردن کٹانا قریب ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے آپ کے جسم کا پسینہ اپنے جسم سے لگا لوں تاکہ میدان میں میں اٹھوں تو آپ کے پسینے کی خوشبو میں اٹھوں مر رہے ہیں مگر بارزو یہ ہے کہ اٹھیں تو نبی کے پسینے کی خوشبو میں اٹھ گردن کٹائیں گے اللہ کے لیے مگر نسبت لے جائیں گے رسول اللہ کی یہ ایمان تھا صحابہ کا اور وہی صحابہ کا عقیدہ تم کو ہم دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ اللہ تو سلام لڑ رہے ہیں ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ لڑنا چاہتا ہوں حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ہتھیار ہتھیار نہیں ہے میرے پاس آرزو ہے دشمنوں سے لڑوں سرکار کے ہاتھ میں ببول کی چھڑی تھی ببول کی چھڑی اس علیہ سلام کی لکڑی جب گرتی تو ہزدہوں کو نگل لیتی تھی یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی سوکھی چھڑی ہے سرکار کے ہاتھ میں ببول کی چھڑی ہے ادو نے فرمایا جا لڑ جا لڑ وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گئے اور خدا کی ختم سچویشن دیکھو سامنے تلواریں ہیں اور مانگنے والا ہتھیار مانگ رہا ہے یا رسول اللہ دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں ہتھیار چاہیے اللہ کے نبی نے چھڑی دے دی تو یہ صحابی نہیں بولے یا رسول اللہ ان کے سامنے تو تلواریں ہیں چھڑی لے کے کیا کروں گا چھڑی لے کے کیا کروں گا مصطفیٰ نے چھڑی دے دی اور صاحبی نے قیامت تک کے عقیدہ دے دیا کہ نبی جو چھڑی دیتے ہیں دنیا کی کوئی تلوار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام چھڑی دیے وہ صحابی لے کے چھڑی لے کے جنگ میں اترے تو ستر مشرقین کی تلواریں اس چھڑی سے توڑ دی کیوں یہ نبی کے ہاتھ لگی ہوئی چھڑی تھی جس چیز کو نبی ہاتھ لگا دیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کے پاور کا یہ عالم ہے جس کی قوتوں کا یہ عالم ہے الحمدللہ ہماری شریعت میں نہ نبی مجبور ہیں نہ اہل بیت مجبور ہیں نہ صحابہ مجبور ہیں نہ اولیاء اللہ مجبور ہیں اللہ نے سب کو پاور عطا فرمایا ہے مگر یہ جماعت والوں کے پاس شیطان پاورفل ہے او اتنا شیطان کو مانتے لوگ ارے عقل کے اندو شیطان کو بہت مانتے کم از کم اللہ کے ولیوں کو تو مانو نہیں ولیوں کے پاس کچھ بھی نہیں بندہ نواز کچھ نہیں غریب نواز بابا شرف الدین نہیں کچھ بھی نہیں مگر ایک وہ آدمی میرے کو ملا بمبئی میں جماعت والا میں لے تھا حیدرآباد کا آ کے بولا مطلب کدھر آئے بھائی بولے جی کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا بمبئی میں اچھا کہاں ٹھہرے ہیں دلی دربار میں ٹھہرا اچھا آج بڑا غضب ہو گیا حضرت کیا ہوا فجر کی نماز چلی تھی فجر کی نماز کیوں شیطان کون بھائی شیطان کیا کرا انہیں پاؤں دبا کے سلا دیا کیسا بھائی بولے وہ رات کو لائٹ بند تھی نا کمرہ نمبر دو سو بیس میں تھا میں بالکنی میں آ کے سویا صبح صبح آ کے پاؤں دبایا میں سو گیا بولا بول کے آیا تھا کیا شیطان کو بمبئی جا رہا ہوں بول کے اتنا قریب ہے تم شیطان تو کہاں جا رہا کہاں آ رہا بول کے اس کو جی نہیں بولے اس کو کیسے معلوم تم بمبئی گیا بھائی مرد شیطان کو کیسے معلوم تو بمبئی آیا اب وہ بھی آ کے دلی دربار میں ٹھہرا ہوا ہے کمرہ نمبر دو سو بیس اچھا آ کے تیرے کو پلنگ پہ نہیں ڈھونڈا بالکنی میں بالکنی میں آ کے تیرے کو اٹھا رہا سلا دیا اور ایک بات بتاؤں نماز کا تعلق دل کے خیال سے ہے کون نماز پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا یہ دل کا خیال ہے تیرے دل کے خیال سے شیطان کیسے واقف توجہ شیطان تیری نقل و حرکت سے واقف تو بمبئی گیا انہیں واقف دلی دربار میں ٹھہرا تیرے واقف کمرہ نمبر دو سو بیس معلوم تو نماز پڑھنے والا ہے معلوم اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان کو یہ علم کس نے دیا شیطان کو یہ نالج کس نے دی اللہ نے بولو بھائی اللہ ہی دیا دوسرا نہیں دیا شیطان کو کس نے دیا علم زور سے بولو اللہ نے شیطان کو اللہ نے علم دیا کہ کون کہاں جا رہا ہے شیطان واقف ہے اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ مردود ہے کہ محبوب ہے بولو بولو بھائی مردود ہے کہ محبوب ہے مردود قوم کہاں جا رہا ہے واقف ہے خدا کی قسم دنیا آج تک مردود کے علم کو نہیں سمجھ سکی تو محبوب کے علم کو کیا سمجھے گی یاد رکھنا کہ جب مردود واقف ہوتا ہے کون کہاں جا رہا ہے تو ہمارے غوث بھی واقف ہوتے ہیں غلام کہاں جا رہا ہے خواجہ بھی واقف ہوتے ہیں ہمارا غلام کہاں جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ نے علم دیا ہے ارے عقل کے اندھو مردود کے پاس علم مانتے ہو محبوبوں کا انکار کرتے ہو اللہ مرد نواز ہے دشمنی کر لو پاور لے لو دوستوں میں بن جاؤ خبر میں مٹی میں مل جاؤ کیا مزہ ہے خدا کی قدم اگر شیطان کو اللہ نے گمراہ کرنے کا پاور دیا ہے تو غوث و خواجہ کو بچانے کا پاور دیا اس پاور کو کیوں نہیں مانتے تو قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کیا بھائی ایسا کوئی قوال اوال سمجھیں گے ابھی تھوڑا اور شریف پڑھ برسوں کی قدر پوری نکالنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے ایک پانچ سات سال پہلے میں آیا تھا وطن گڑی میں جی وطن وطن باغ میں کرا تھا ہاں؟ ابھی یہاں کی بات کر رہا ہوں ظہیر آباد کی اب ویسے تو پورے علاقے میں آگے علی کھڑ میں بھی آیا تھا میں پورے علاقے میں آتے ہی جاتا ہوں لیکن ظہیر آباد والوں سے کچھ پرانی نہیں جم رہی میری پتا نہیں کیوں نہیں بلاتے پورا ہندوستان پھرتا ہوں ظہیر آباد میں سے بار بار جب بھی میرا گزر ہوتا ہے لاتور کلاری عثمان آباد شولا پور پونا یا بازوں کو بیکار جاتا ہوں میں تو ظہیر آباد پہ سے گزرتا ہوں سنگا ریڈی میں ہمارے مریضوں کے پاس ٹھہر کے ناشتہ واشتہ کر لے کے نکل جاتا ہوں آتے وقت رک جاتا ہوں سنگا ریڈی مگر ظہیر آباد میں کبھی اسٹیشن نہیں بنا میرا انشاءاللہ شاء آپ بن جائے گا آتے آتے کچھ لوگوں کے گھر دیکھ لوں گا میں چلو بھائی ادھر بھی کچھ درج شریف پڑھ لیجیے گا میں بھی شروع میں بولا تھا کہ درود شریف کا بھی عجیب معاملہ ہے مسجدوں میں جھگڑا ہو رہا درود نہیں پڑھیں گے سلام ایک گروپ بولتا سلام پڑھیں گے دوسرا گروپ بولتا نہیں پڑھیں گے ہاتھا پائی ہو رہی سلام پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تمہارے سنت الجماعت کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں سلام وہ بھی صحیح کر رہے ہیں جو لوگ سلام نہیں پڑھتے نا ان کو نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ بھی صحیح کر رہے ہیں اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں جو سلام پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے بھائی یہ کیسی بات ہے بھائی بھائی نبی کا جو معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے عاشقوں کی نبی بھی ہے سرکار کے غلام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے ادب سے بیٹھتے تھے صحابہ حدیث شریف میں ہے کہ حرکت نہیں ہوتی تھی صحابہ کی تو کبوتر سر پہ انڈے دے کے چلے جاتے تھے سانس کی آواز نہیں آتی تھی اب یہ ابو جہل ابو لہب کو کب برداشت ہونا سرکار کی مجلس یہ دشمنان نے رسول کو کب برداشت ہونا جیسے آج کا وہاں بھی چڑھتا نا ان کے باپ اس وقت چڑھتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور کے دربار میں کیسا بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس تکلیف اتنی ہوئی صفوں کو چیڑتے ہوئے ابو جہل آ گیا اور انتہائی کری انداز میں گستاخانہ انداز میں صحابہ پہ نظر ڈال کے بولا کیا بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے کیا ہے یہ محفل اور حضور آفتاب کی طرح محتاب کی طرح بیٹھے ہوئے چمک رہے ہیں تو حضور کے چہرے کو دیکھے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ بدسورت میں کسی کو نہیں دیکھا تم سے زیادہ بدسورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا آقا مولا مسکرائے فرمایا ابو جہل تو سچ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے عاشق رسول صدیق اکبر بے چین ہو گئے اور دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کوئی وہابی کا جواب دے رہا تو یہ مت بولو حمید کیا بول رہے ہیں یہ تو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں ادھر دشمن بولا ادھر عاشق کھڑے ہو گئے بولے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا میرے آقا مسکرا کے فرمائے ابو بکر سچ کہتے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل بھی سچا ابو بکر بھی سچے دونوں میں کون ایک ہی سچا ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اللہ نے مجھے ایک آئینہ بنایا ہے اللہ نے مجھے ایک آئینہ بنایا ہے ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی ابو بکر نے اپنی صورت دیکھی تو نبی کی مجلس جو ہوتی ہے یہ تمہارے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے اب نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ اندر کی آواز ہوتی ہے اب سلام نہیں پڑھتے فیشن بنا لیے اور کیسے کیسے حضرت آدم نے پہنا تھا پانچ ہو حرام ہے ارے فاتح کی کون سی چیز حرام ہے اس کے اندر کیا چیز حرام ہے بولے نہیں حرام ہے تو ایک پرانا جماعت والا تھا انہیں بولا نہیں بولتا اب ان کو نہیں معلوم یہ تین دن گئے تھے خالی پھر بولے میں دیکھو تین سال جا کو آیا ہوں میرے کو معلوم حرام ہے اچھا تو بتا کیسا حرام ہے بولے وہ سامنے رکھ کے دیتے نہیں سامنے رکھ کے دیتے ہاں تو وہ ہندوؤں کا طریقہ ہو جاتا ہے اس لیے حرام ہے اچھا والا پیچھے رکھ کے دو پیچھے رکھ کے دو بولے پیچھے رکھ کے دیا تو فاتیا ہو جاتی بولا کل کے اندھے ہماری فاتیا اوپر جاتی پیچھے نہیں جاتی یہ کون تھا مذہب مگر ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی بولے وہ ہندو جو کرتے ہم لوگ نہیں کرتے سامنے رکھ کے فاتیا دیے تو ہندوؤں کا طریقہ ہے ہم ہندو کرے تو نہیں کرتے بولا جو ہندو کرے تم نہیں کرتے بولے نہیں کرتے بولا انہیں منہ سے کھانا کھاتا تم چھوڑ دو ارے ارے ہو ہندو کیا ہم کو سکھائیں گے ہر پندرہ کلو میٹر پہ تو بھگوان بدل جاتے یہ ہمارے کو کیا سکھائیں گے ہمارے بزرگان دین آ کے سامنے رکھ کے قرآن پڑھے تو یہاں کے ہندوؤں کو اچھا دکھا یہ ہمارا طریقہ انہوں نے سیکھا ہے ان کا ہم نے نہیں سیکھا ہے مسلمان ساری دنیا کو سکھانے آیا ہے یہ ہم کو کیا سکھائیں گے مگر ایک زمانے تک ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھ لو تم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لو فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے نہیں کھاتے نہیں کھاتے فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں کھاتے تو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے بھائی ایک زمانے تک سوچتا رہا کیوں نہیں کھاتے لوگ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے غور سے سنو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا جس کھانے پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا اب یہ لوگ بول رہے ہم نہیں کھاتے حضور تو فرمائے شیطان نہیں کھاتا پتا چلا جو نہیں دکھتا وہ بھی نہیں کھاتا جو دکھتے وہ بھی نہیں کھاتے اور ایک آسان زبان ہے دین بتا دوں حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ایک بار دو شیطان آپس میں ملے گئے تھے ایک دبلا تھا ننگا مادر داد ننگا چلے آ رہا دبلا ہڈیاں نکلے اور ایک کھا کے پی کے مسنڈا تھا کپڑے پہنا ہوا تھا تو دونوں بھائی مل کے بولے ارے کیا ہے رے تیرا کیا حال ہے ارے کیا ہو گیا تیرے کو کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو نہیں ملتا کیوں نہیں ارے میں ایسے کے پیچھے ہوں جو کام کرا بسم اللہ پڑھ کے کرتا کھانا کھایا تو بسم اللہ میرے کو مل ہی نہیں رہا کپڑے میں ہاتھ ڈالا تو بسم اللہ ٹانگ ڈالا تو بسم اللہ اب میرے کو نہ کپڑے پہننے کو مل رہے نہ کھانے کو مل رہی اس لیے میری حالت ایسی رہ گئی بولا اب ہم دو بہت اچھے کے پیچھے ہیں کبھی پڑھتا ہی نہیں بسم اللہ بولے اس کے پیٹ میں جانے نہیں دیتا پہلے ہی کھا لیتا ہوں یہ دو شیطانوں کا انٹرویو بسم اللہ رحمان رحیم اگر پڑھ لیے تو کھانے میں شیطان نہیں شامل ہوتا اور جیسے ہی تم کو یاد آ گیا ایک باہر سے آ کے بی کے بولے کھانا نکالو جلدی جلدی شروع کر دیے اور ڈالو انہوں پہ اور ڈالی بیگم اور ڈالو ایک دماغ خراب ہوا پورے گھر کا کھاتا کیا منا کھانا ہے بچے کھانا ہے نہیں آج بہت بھوک لے گی ایسا کہتا بھوک لے گی ایک پلیٹ کھانے والا تین کھا گیا کہ کہیں کی بھوک لے گی پھر بیوی بھی مسلمان تھی سنی تھی اجی ہاں بسم اللہ پڑے بسم اللہ پڑھے نہیں پڑھا پڑھ بسم اللہ پڑھ ارے جیسے بسم اللہ رحمان رحیم پڑھا ایک بھی والا نہیں کھا سکا شیطان کھانے میں سے ہٹ گیا اب یہ تو تمیز بنا رہا ہوں میں کہ بسم اللہ رحمان رحیم پڑھنے سے کھانا شیطان نہیں کھاتا اس میں نہ جماعت اسلامی کوئی اختلاف ہے نہ اہل حدیث کوئی اختلاف ہے نہ تبلیغی جماعت والوں کو اختلاف ہے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا اور نہیں کھائے تو شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا اور بسم اللہ پڑھتے شیطان ہٹ جاتا اب یہ بتاؤ کہ بسم اللہ حدیث ہے کہ قرآن ہے بولو بولو بھائی قرآن شریف ہے قرآن کی کوئی بڑی آیت نہیں ہے اتنی سی چھوٹی آیت پڑھے تو بسم اللہ ارے رحیم چھوٹی آیت پڑے تو شیطان کھانا نہیں کھا رہا سورج فاتیا پڑھے تو کہاں سے کھائے گا کلو اللہ پڑھے تو کہاں سے کھائے گا ارے چھوٹی آیت برداشت نہیں ہو رہی تو فاتحہ کہاں سے برداشت ہوں گی اب اگر کوئی بولے ہم فاتحہ کا نہیں کھاتے تو سمجھ جانا کون نہیں کھاتا بھائی بھائی تو جھگڑے کی بات ہی نہیں کرو جو قرآن و حدیث ہے وہ سنا رہا ہوں جو قرآن و حدیث ہے مسلمانوں جھگڑا درود و فاتحہ کا نہیں ہے جھنڈے کا نہیں ہے قو اعظم کا جھنڈا چڑھاتے نہیں چڑھاتے مت چڑھاؤ جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ انگوٹھے چومنا نہیں چومنا یہ اہل سنت والجماعت کا ٹریڈیشن ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ ایک ہے آئیڈینٹیفیکیشن پہچان علامت عقیدہ نہیں بنتی توجہ میں دین بتا رہا ہوں انگوٹھے چومنا نہ یہ فرض ہے نا واجب ہے مگر سنت الجماعت حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں اور یہ ضروری ہے کیا بولو یہ ضروری ہے کیوں یہ تمہاری پہچان ہے یہ تمہاری پہچان ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے جمعے کے دن سب بھرے ہوئے ہیں جیسے ہی نے میں آزادی اشد اللہ محمد اور رسول اللہ تو آپ نے انگوٹھے چومے اور ایک دو کونے میں بیٹھ کے نہیں چومے تو چھوٹا بچہ بولتا آ گیا دیکھ آ گیا دیکھ تو دوسرا پوچھتا کون ہے جماعت والا نہیں تبلیغی دکھ رہا اب یہ کیسے پہچانے پیشانی پشانی پہ لکھا ہوا ہے نہیں یہ انگوٹھے نہیں چومنے کی وجہ سے ایک بچہ پہچان لیا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے تو یہ علامت ہے علامتیں مذہب نہیں ہوتی مگر اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے تاکہ مسجد میں پہچانے جاؤ نبی کے نام پر انگوٹھے چوم کے جب تم یہاں پہچانے جاؤ گے تو خدا کی قدم نبی کے نام پہ میدان میشر میں بھی پہچانے جاؤ گے اب یہ کیوں چھوتے نہیں چومنا نہیں چومنا انہوں بولے ہمارے واسطے رستہ صاف ہونا اب مسجد میں انہوں آئے تو پہچان لیے جاتے نا تو انہوں پہلے سے بولے نہیں چومنا نہیں چومنا تو آپ بھی کیا کرو پابندی سے چومنا اتنی زور سے چومو کہ پوری مسجد میں آواز آ جائے جھنڈا چڑھانا کئی کو چڑھا رہی بازو آپ آ کے رہ رہی آخر رہ رہے ہیں اس لیے چڑھا رہے ہیں تاکہ آنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں غوث کا وفادار رہتا ہے غدار نہیں رہتا اس سے زیادہ کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارے جھنڈے کا جھنڈا اس لیے چڑھاتے ہیں کہ گھر کی پہچان بن جائے یہ علامت ہے اب یہ لوگ بھی آ کے بولے کہیں چڑھا رہے ہیں اتارو اتارو اب پبلک کیا کری بے سے اتار دے رہی مت اتارو ان کو محلے سے بگاؤ ہماری دادی سے میں ایک دفعہ پوچھا تھا چھوٹے رہنے کہ جھنڈا گے کو چڑھاتے تو چھوٹا بچہ تھا پانچ سات سال کا چھ سال کا تھا ہوں گا تو میری دادی بولے بیٹے گھر پہ جھنڈا چڑھائے تو شیطان نہیں آتا وہ چھوٹے رہنے کی بات تھی وہ بڑے ہوئے بات دیکھ رہا ہوں جماعت آ گئی محلے میں جھنڈے والے گھر پہ پہنچے تو یہ لوکل بلا کے بول رہا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ارے ان کو لے جانے کو جا رہا ہوں ارے جھنڈے والا ہے نکل کے مارتا جھنڈے والا ہے ارے کہاں جا رہے بھائی نکل کے مارتا انہیں جھنڈے والا ہے پھنسنے والا نہیں ہے میرے دل میں آیا کہ واقعی غوث آدم کا جھنڈا ایمان کی حفاظت کر رہا ہے کسی بدعقیدہ کی ہمت نہیں ہے کہ جس گھر میں غوث کا جھنڈا ہو گس جائے بیٹی کا رشتہ طے ہوا محلے میں تحقیق کرنے کو آئے لڑکے والے کون ہیں کسی سے پوچھے بھائی وہ ایک صاحب عبد الرحمان صاحب کا گھر کہاں ہے انہوں نے بولے وہ سامنے جھنڈے کا گھر ہے نہیں وہ جھنڈے والا گھر وہیں کھڑے رہ گئے بولے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ملا بھی تو جھنڈے والا ہی ملا ابھی اندر نہیں گئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تو کوئی بھی چیز ایک علامت ہوتی ہے علامت عقیدہ نہیں ہوتا یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن کے پہچانے جاتے ہیں پیشانی پہ لکھا ہے شیا ہے بول کے کالے کپڑے لال لاڑا دیکھتے سمجھ جاتے شیا ہیں ہر جماعت بورے نہیں پہچانے جاتے ٹوپی ملا کی تصویر دکان میں پہنچتے معلوم ہوتا بورے کی دکان ہے کیسے معلوم چرا گلی گلی میں جائیے خوجے کی دکان پہچانے جاتی خوجا پہچانا جاتا ہر قوم اپنے مخصوص نشان سے پہچانی جاتی ہے تو سنت الجماعت کی یہ پہچانی ہے کہ مسجد میں نبی کے نام پہ انگوٹھے چومے تو پہچانے جاؤ گے اور محلے میں غوث کا جھنڈا چڑھاؤ تو پہچانے جاؤ گے یہی اہل سنت الجماعت کی پہچان اب یہ نہ سمجھنا کہ فرض ہے واجب ہے یہ جھگڑے میں مت جاؤ فرض ہے نا واجب ہے ایک کوئی پوچھے آپ لوگ جھنڈا کہیں کو چڑھاتے ارے آپ لوگ نہیں چڑھاتے اس لیے چڑھاتے اتنا ختم جھگڑا کہے گا بھائی ڈنڈا میرا جھنڈ کپڑا میرا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی تکلیف اس وقت ہونا میں تیرے گھر پہ چڑھاؤں تو بول رہا نہیں میرا گھر ہے نہ کوئی چڑھا میرے گھر پہ میں جھنڈا چڑھاؤں ڈنڈا چڑھاؤں میرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہی ہے اور سنی مسلمانوں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی پاکیزہ جماعت میں پیدا کیا ہے کتنا اچھا مذہب ہے یہ کبھی تم نے غور کیا کتنا پیارا مذہب ہے یہ اہل سنت وال جماعت کتنا پاک مذہب ہے یہ اتنا پاک ہے کہ ان کے پاس غوث پاک ہیں یہ تو پاک ہیں اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا ارے اللہ قادر مطلق ہے شیوں میں پیدا کر لیتا تو کیا کرتا سب سے بڑی بات تو میں اللہ کا احسان کر دادا کرتا ہوں کہ مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے تو مسلمانوں میں پیدا کیا بھائی اللہ قدرت والا ہے ہندوؤں میں پیدا کر لیتا تو کیا کرتے عیسائیوں میں پیدا کرتا تو کیا کرتے یہودیوں میں پیدا کرتا تو کیا کرتے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اللہ نے ان کی امت میں پیدا کیا جن کی امت میں پیدا کرنے کی آرزو پیغمبروں نے کی تھی موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کا پیغمبر بس بنا تیرے محبوب کا امت ہی بنا دے تو پیغمبروں نے جس کی امت میں ہو پیدا ہونے کی آرزو کی تھی ہم نہیں چاہتے ہوئے ان کی امت میں پیدا ہوئے اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو شیعوں میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہم کو بوروں میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہم کو جماعت والوں میں پیدا نہیں کیا اللہ کسی اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا کسی جماعت اسلامی والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا کسی تبلیغی جماعت کے گھر میں پیدا نہیں کیا کسی ندوی کے گھر میں پیدا نہیں کیا کسی خارجی کے گھر میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا جس جماعت نے غریب نواز کو پیدا کیا اللہ نے ہم کو اولیاء اللہ کی جماعت میں پیدا کیا ہماری جماعت کسی چوراہے کے ملا کی جماعت نہیں ہے یہ جماعت غوث و خواجہ کی جماعت ہے یہ اللہ والوں کی جماعت ہے اور یاد رکھنا مسلمانوں کہ جس جماعت میں ولی پیدا نہیں ہوتے وہ مذہب جھوٹا ہوتا ہے اور یہ تو سچا مذہب ہے چودہ سو سال سے اسی جماعت میں ولی پیدا ہو رہے ہیں اب یہ جماعت والے ولیوں کے اس لیے دشمن ہو جاتے کہ ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہوتا ولی ہوتا ہی نہیں نادانو جھوٹوں کو تم دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسا بنائے گا یہ سچوں کا مذہب ہے جتنی قدر کرو اس مذہب کی کم ہے اس جماعت کو چھوڑ کے مت جاؤ اس جماعت کا راستہ مت چھوڑو یہ اللہ والوں کا مذہب ہے یہ غوث اور بندہ نواز کا مذہب ہے یہ سچوں کا مذہب ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کنو ماں صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یاد رکھنا جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی مزے میں رہتا ہے وہاں بھی مزے میں رہتا ہے کتنی کتنے فائدے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں سردار بیگ صاحب صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں بزرگ ہیں ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے حضرت بازار سے گزر رہے تھے تو ان کا مرید جو ہے چاول لے کے جا رہا تھا بریانی کے چاول باسمتی اب ادھر ظہیر آباد سنگاریڈی میں تو نقلی بھی نکل گئے جو چالیس روپے میں ہم خرید رہے ہیں اٹھارہ میں انہوں بیچ دے رہے اب لا کے پکائے تو نہ خوشبو ہر چیز ڈپلیکیٹ ہوگی بھائی اس لیے پہچاننا مشکل ہو گیا نمازی اصلی کون ہے ڈپلیکیٹ کون ہے پہلے محلے میں ایک نمازی نماز پڑھ کے نکلتا تھا محلے والے احترام کرتے تھے جماعت کی جماعت آئی پتے کھیل لیتے بیٹھے بولے بھائی احترام کیوں نہیں کرتے بولے صاحب ڈپلیکیٹ ہے ابھی سفید داڑی والے بیٹھے ہوئے بڑے میاں سے پوچھو آپ کے زمانے میں بیدر کا گھی آتا تھا آباد میں گھی بکنے کو آتا تھا وہ پندرہ شیر کا ڈبا ہوتا تھا گھی لو گھی بلاتے تھے کتنے روپے شیر دے رہا تین روپے شیر اچھا رکھ دے تول دے انہیں رکھ دیتا تھا پیسے لے کے چلے جاتا تھا اب پچاس سال کے بعد پھر وہی بیچنے والا یہی خریدنے والے گھی لو گھی تو پہلے قیمت پوچھتے تھے تو لا لیتے تھے اب تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی بتا بتا اب انہوں کھول کے دیا تو رگڑ کے سونگ رہی سمجھ میں نہیں آیا تو بیگم گھی آیا دیکھو ذرا سونگ بھی سن کو بولو ہے میں بڑے حضرت سے پوچھا کہ بیچنے والا بھی ہوں نہیں خریدنے والا بھی ہوں نہیں پہلے قیمت پوچھ کے لے لیتے تھے رگڑ کے نہیں دیکھتے تھے اب یہ رگڑ رگڑ کے کیا دیکھ رہی تو بولے حضرت جب سے ڈالنا نکلا جب سے ڈالنا نکلا اصلی کی پہچان مشکل ہو گئی ہے تو پہلے ایک سچا نماز ہی نکلتا تھا اب تو ڈالنا نکل رہے ہیں گڑبڑ تو ہر جگہ ہوئی ہے اس لیے اصلی اور نقلی کی پہچان کرو یہ بوڑھے جو مذہب پہ قائم ہیں اس مذہب پہ قائم رہو یہ اچھوں کو دیکھے حضرت سردار صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید وہ لے کے جا رہے تھے چاول تو حضرت نے پوچھا ہم یہاں کیا لے کے جا رہے ہیں تو حضرت انہیں بولا سرکار وہ بچے کی بھی شملہ ہے چاول لے کے جا رہا ہوں باسمتی بتاؤ بتاؤ بتاؤ حضرت کو بتایا حضرت دیکھے چاول دیکھے بس ہاتھ میں لے کے دیکھے تو اس میں کنکر کچرا کونڈا یہ سب دیکھ کے بولے میاں کتنے روپے شیئر خریدا تو بولے حضرت روپے کو دو شیئر خریدا وہ زمانے میں سستا تھا دو شیئر خریدا روپے کو تو بولے میاں اس میں کنکر اور کچرا بھی ہے نا اس کے کیا کتنے روپے دیا اس کے کتنے پیسے دیا بابا کنکر اور کچرے کے تو بولا سرکار یہ کنکر اور کچرے کے پیسے کے نہیں ہوتے چاول میں ملے ہوئے ہیں تو جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی قیمت ہے ان کو الگ کرے تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے تو سردار بیگ صاحب عزت وہیں روڈ پہ مجرارا منڈی کے بعد رقص کرنے لگے اچھا ناچنے لگے تو لوگوں نے پوچھا مریدوں نے سرکار کیا مسئلہ ہوا تو بولے بھائی اپنا تو مسئلہ حل ہو گیا اپنا تو مسئلہ حل ہو گیا بولے سرکار کیسے ہوا تو خریدنے والا چاول خرید رہا ہے کنکر اور کچرا بھی مل گیا تو جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی بھی قیمت ہے جو چاول کی قیمت ہے وہی کنکر اور کچرے کی قیمت ہے خریدار الگ کر کے نہیں خرید رہا ہے تو کل میدان میشر میں غوث و خواجہ کو خریدے گا تو جو ان کی قیمت ہوگی وہ ان کے غلاموں کی قیمت ہوگی بولے جانا نہیں ہے جانا نہیں ہے جانے والوں کے ساتھ ہو جانا ہے وہ کون ماس صادقین اس لیے کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پہچانو اس مذہب کی حقیقت کو پہچانو قدر کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تم کو ایسی اچھی جماعت میں پیدا کیا اور قربان جاؤ اس مذہب کے اتنے خوبیاں ہیں سنت الجماعت کے یقیناً نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اب آپ بولیں گے حضرت نماز کے بارے میں کچھ نہیں بولے روزے کے بارے میں کچھ نہیں بولے یقیناً یہ کلمیاں ہیں سنیوں کا نیاز تو کرتے ہیں نماز میں گول ہو جاتے ہیں اب مسجد اگر وہاں بھی قبضہ کر لیے تو بات ہے آگے آگے تم جاتے تو کئی کو آتے <laughs> تم اگر پابندی کرتے ہو اور عجیب مصیبت ہے جس پہ نماز فرض ہے انہوں تو پڑھتے نہیں جس پہ نماز فرض ہے انہوں پڑھتے نہیں اور جس کو فرض نہیں ہے انہوں محنت کرتے بھائی نماز کس پہ فرض ہے بروز معیشر کے جہاں گداس بوت ابلی پرسش نماز بوت مسجد میں لکھ کے لگاتے تھے میں معیشر کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کس سے راجیو گاندھی سے اندرا گاندھی سے اللہ پوچھے گا نماز بش سے پوچھے گا نماز کا والا سوال کس کو ہوگا بروز معیشر بھائی معیشر کے دن نماز کا سوال مسلمان سے ہوگا قیامت میں نماز کا سوال اور قبر میں ایمان کا سوال قبر میں تو نبی کا سوال ہوگا نا جب دفن کر کے جائیں گے تو فرشتے آ کے پوچھیں گے نماز پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے روزے رکھے تھے چلے کتنے کرے خبر میں نہ نماز کا سوال ہے نہ روزے کا سوال ہے پہلا سوال ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے اور دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور دونوں سوالوں کے بعد سب سے اہم سوال ہے کہ ماتا کلو کی شان حاضر رجول یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور قربان جاؤ کہ پہلا سوال جب خبر میں ہوگا تو اندھیرا میں ایک زمانے تک سوچتا رہا کہ ہمارے پاس ایک دکن کا مزاج ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو کلمہ پڑتے ہیں شام لائٹ کھلتی نا تو جیسے ہی روشنی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے نا ہمارے بڑے سکھاتے تھے کلمہ پڑھو روشنی ہوئی اندھیرا دور ہوا روشنی ہوئی تو کلمہ پڑھو تو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ روشنی ہوئی تو کلمہ پڑھو کہیں بھی نہیں لکھا ہے مگر ہمارے بوڑھے کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے کہ اپنے بوڑھوں کے مذہب کو اختیار کرو بوڑھوں کے طریقوں کو اب اختیار کرو بوڑھوں کی باتوں کو سنو وہ بھی راز ہے اب کوئی کتاب میں نہیں لکھا کلمہ پڑھو مگر ہم کو عادت ہے لائٹ کھلتے کلمہ پڑھتے ہیں روشنی ہوتے کلمہ پڑھتے تو جب خبر کے حالات میں سن رہا تھا خبر کے حالات جب دیکھ رہا تھا تو خبر میں جب پہلا سوال تھا اندھیرا دوسرے سوال کے وقت خبر میں اندھیرا فرشتے پوچھے من ربوں کا تیرا رب کون ہے اندھیرا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اندھیرا جب فرشتوں نے تیسرا سوال کیا ماں تقولو پیشان حاضر رجل یا آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے نبی نہیں بولے فرشتے یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو جیسے ہی آقا و مولا ہماری قبر میں تشریف لائے تو حضور کے آتے ہی خبر میں روشنی ہو گئی حضور کے آتے خبر میں روشنی ہو گئی تو دنیا میں عادت پڑی تھی جیسے ہی روشنی ہوتی کلمہ پڑے حضور ادھر آئے روشنی ہوئی فرشتوں نے پوچھا کیا کہتے ہو تو دبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دنیا میں جو عادت تھی خبر میں نجات کا ذریعہ بن گئی ہر چیز میں راز ہے اس لیے کہ نبی کا تعارف ہو جائے کہ خبر میں پہچاننا ہے جب جانو گے نہیں تو پہچانو گے کیسے اس لیے سرکار کے کبھی زلف پاک کا ذکر ہوتا ہے کبھی حضور کے رخسار پاک کا ذکر ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم چیز ہے نماز پڑھو نماز کی پابندی کرو اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلام سلام فرماتے ہیں کہ قرت و عینی فی سلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اللہ ہر سنی مسلمان کو نماز کی توفیق عطا فرمائے یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اللہ کے گھر کو یہ آباد کرے مسجدیں غیروں سے آباد ہو جاتی ہیں تو میدان میشر میں شکوا کریں گی اور یہ مسجدیں تڑپتی ہیں کہ کوئی سنی آئے اور سلاۃ و سلام کی سدائیں بلند ہو جائیں مسجد وہی ہے اچھا مسجد ہے تو منافقین بھی بنائے تھے مسجد بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد کو آباد کون کر رہے ہیں دیکھنا ہے اتنے شوقین تھے لوگ نماز مسجدیں منانے کے رسول اللہ کے زمانے میں مسجد بنا لیے تھے مگر حضور نے مسجد توڑوا دیا اب مسجد ہی نہیں توڑایا بلکہ اندر جتنے تھے سب کو قتل کروا دیا ظاہر ہے مسجد میں گھنٹہ تو نہیں ہلا رہے تھے نا بھائی مسجد ہی تو تھی مگر یاد رکھنا کہ جس مسجد میں نبی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں وہ مسجد مسجد نہیں مسجد ضرار ہو جاتی ہے سنی مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں اور مسجدوں کا تحفظ کریں میدان میشر میں تمہارے نماز نے پڑھنے کا بھی جواب دینا ہے اور یہ مسجدیں جو غیر آباد ہو گئی ہیں اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے اے میلاد النبی کرنے والوں اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے تمہاری میلاد بھی سلامت رہے اور مسجدیں تمہارے سجدوں سے آباد رہیں پروردگار آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور جن لوگوں نے دامے درمے سخن نے اس بز میں حصہ لیا ہے مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے کھڑے ہو جائیں سلاۃ السلام پڑھ یا نبی سلام ملئی کا یا رسول سلام ملئی کا یا حبیب سلام صلوات اللہ یا نبی سلام کا یا رسول سلام کا یا وجبا شکر علینا مادا للہ دائی یا نبی سلام سلام یا یا رسول حبیب رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو خلق کے حاجت روا ہو اپنے آچھوں کا تصدق ہم بروں کا بھی بھلا رسول اللہ دبرے نالوں کا سدکا بیک دو لالوں کا سدکا ناز کے پالوں کا سدکا کربلا والوں کا یا نبی سلام علیہ السلام یا رسول اللہ صلاحت السلام علیکہ یا نبی اللہ ولا علی کا وسابقہ یا رسول اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم احفظنا من كل ولاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المشركين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك کا خیر الرازقین اللہ عمن سننا فینا کا خیر الناصرین اللہ عمر زیارت حرم حرم کا و حبیب کا علیہ وسلام یا علی کرام امتنا علی دین الاسلام یا قوی و یا متین یامتی اقفصین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین میرا کا یار کرسی دو خلف محمدین آپ حضرات بیٹھے رہیے ان شاء اللہ حضرت بیٹھیں گے اس کے بعد مسافہ کرتے ہی جائیے پورے بس نیچے اتر جائیے اور جو حضرات بیت کرنا چاہتے ہیں حضرت سے بیت بھی کر سکتے ہیں بعد میں سے اور جو جو حضرات دیگر مقامات سے آئے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جماعت صدر کمیٹی جمیل الدین صاحب کی جانب سے اور تمام انتظام کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے عظم الشان جلد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی اور خاص طور سے جناب جناب شاہد اگوال صاحب صدر رحمۃ اللہ کمیٹی اور جناب فیض الدین صاحب جو حیدرآباد سے سنگاڑی تشریف لائے ہیں شریف اشرفی صاحب ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جلسے میں شرکت کی خاص طور پر اور خاص بات یہ ہے کہ جو ہے کیسٹ وغیرہ لے کے آئے ہیں کاظم سیریز کی جانب سے نعتوں کی بیانات کی کیسٹ رکھے ہوئے ہیں یہاں سے ضرور لیتے جائیں جاتے ہوئے بامبے وغیرہ کی حضرت کی تقاریر جو ہے رکھے ہوئے ہیں ضرور لیتے ہوئے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ جو نا آپ جلسے میں عید میلاد النبی سے آئے ہیں تو جو نا آپ جا کر لوگوں کو بھی سنا سکتے ہیں ضرور کیسٹ لے جائیں جس کی کم قیمت پر جو کیسٹ دستیاب ہے آپ ضرور لے جائیں جی۔ حضرات ہر گھر میں جو ہے آج کل قوالیوں کے اس کے اس کے سیڈیز ہیں گانوں کے سیڈیز ہیں یہ کاظم حسینی صاحب پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میرے تقاریر ہوتے ہیں بامبے کے مدراس کے بنگلور کے پورے ہندوستان سے میرے تقاریر کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے تو ویڈیو کے بھی سیریز کے بھی یہاں پر ہے آڈیو کے بھی کیسٹس یہاں پر ہے آپ حضرات ضرور ضرور لے جائیں اور دو وجہ سے لے جائیں ایک سید زادے ہیں وہ جس کے حلال کھاتے ہیں گانوں کی کیسیٹاں نہیں بیچتے تو ایک نبی سے تمہارا تعلق ہے آقا و مولا سے آپ کو محبت ہے تو آپ چاہو یا نہ چاہو ان کے پاس سے کیسٹ لے لو رسول کی خوشنودی کے لیے کہ جو اعلی رسول کی خدمت کرتے ہیں سرکار ان سے خوش ہوتے ہیں تو یہ اس ارادے سے لے جاؤ کہ یا رسول اللہ ہم کیسٹ بھی لے جا رہے ہیں اور آپ کے گھرانے کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو آپ حضرات ان کا تعاون کیجئے ضرور یہاں سے کیسیٹیں لے جائیے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہوگی اور دین کی تبلیغ بھی ہوگی جب وہ بھی آپ کو کیسیٹ دے رہا تو پلٹا کہ میری کیسیٹ اس کو دے دو آپ جب میرے کیسیٹیں دیں گے تو انشاءاللہ وہ ادھر والا ہو جائے گا فاتحہ نہیں دیتا تو فاتحہ دینا شروع کر دیں گا بلکہ آپ کو بلا کے کھلائیں گا تو کچھ برادری میں اضافہ ہو جائے گا سبحان اللہ یہ تھے اللہ مولانا ممشاد پاشا خالد صاحب اب بارگاہ رسلت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور نظرانات کے لیے جو حیدرآباد سے تشریف لائے جناب مولوی مولانا صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آئیں بارگاہ رسلت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے بارگہر سلط معافی آئیے اس سے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ و وصحبہ افضل صلوات کا وعداد معلومات و وبارک وسلم صلاة و سلام یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان فقط نازا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقات ممکن کر خبر میں ہم سے سوال جب کریں ممکن کر خبر میں ہم سے سوال جب کریں ویسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقص